بات نمبر چار یا مجیب وسائلین وہ پاکستان میں امامہ کے قیام کا تیسرا ہفتہ تھا وہ شروع کے دو ہفتے لاہور میں ڈاکٹر صف علی اور سیدہ امہ کے پاس گزار کر اب باقی دو ہفتے اسلام آباد رہنے آئی تھی زندگی اب یوں بھاگم دوڑ میں گزر رہی تھی کہ اسے اس برابر والے گھر کو دیکھ کر بار بار اداس ہونا بھی یاد نہیں رہا تھا وہ گھر پک چکا تھا نامہ جانتی تھی اور اس کے کھلے کشادہ لان پر اب مزید تعمیرات ہو چکی تھی گھر کا نقشہ بھی کچھ کا کچھ کر دیا تھا اس کے نئے مکینوں نے سکندر عثمان اور طیبہ اب وہاں اکیلے رہتے تھے طیبہ وقتاً فوقتاً اپنے سب بیٹوں کے پاس دوسرے ملکوں میں آتی جاتی رہتی تھی لیکن ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں ہی گزرتا تھا امامہ اور اس کے بچوں نے سکندر عثمان اور ان کی کی روٹین زندگی کو اسی طرح توڑا تھا جیسے ان کے باقی بچوں کا اپنی فیملیز کے ساتھ آنا توڑتا تھا سرار پاکستان امامہ کے ساتھ آیا تھا ان کی فلائٹ اسلام آباد ہی کی تھی دو تین دن امامہ اس کے ساتھ وہاں رہتی پھر اس کے ساتھ لاہور چلی جاتی اور پھر وہاں سیدہ اما اور ڈاکٹر سید علی کے پاس کچھ دن گزار کر واپس اسلام آباد آ جاتی اور پھر وہیں سے واپس کانگو چلا جاتا تھا کانگو چلا جانا تھا اسے وہ وہاں ان کی آمد کا دوسرا دن تھا جب سالار نے اسے امریکہ میں اپنے کسی پرانے دوست کے بارے میں بتایا تھا جو اب اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان میں مقیم تھا اور سالار سکندر سے ملنا چاہتا تھا اسے مبارکباد دینے کے لیے سالار اپنے پرسنل وزٹ پر تھا لیکن اس ایک ہفتے میں بھی اسے مسلسل بہت سے سرکاری عہدے داران اور احباب سے ملنا تھا جو اس کو ورلڈ بینک کی نائب صدارت سنبھالنے پر ابھی تک ذاتی طور پر مل کر مبارکباد نہیں دے سکے تھے مبارکباد نہیں دے سکے تھے کئی سالوں بعد ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ سالار کے کئی سالوں بعد ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ سالار سے ملنے اس کے گھر آیا تھا اور سالار فوری طور پر اسے پہچان ہی نہیں سکا تھا وہ مکمل طور پر بارش تھا اس کی داڑھی اسی فیصد اس کی داڑھی اسی فیصد اسی فیصد سفید ہو چکی تھی جسے رنگنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی وہ بہت مہنگے برانڈڈ شلوار قمیض میں ملبوس تھا لیکن شلوار اس کی ٹخنوں سے اوپر تھی وہ فرح مائل تھا اور اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ کھانے پینے کا شوقین تھا اور ایکسرسائز سے اسے دلچسپی نہیں تھی اس کے ساتھ نقاب لیے ہوئے اس کی بیوی ایک آٹھ سالہ بچہ اور دو چھوٹی بچیاں تھیں اور وہ اور اس کی بیوی سلار امامہ سے بڑی گرم جوشی سے ملے تھے امامہ جانتی تھی سعد سلار کے شناساؤں میں سے تھا قریبی دوستوں میں سے نہیں تھا لیکن اس کے باوجود سعد اپنے اور بلند و بانگ کہکوں کے دوران کے اس کے کے ساتھ امریکہ میں گزرے ہوئے وقت بارے میں ایسے ایسے قصے نکال کر سناتا رہا جیسے وہ اور سلار بہترین اور بےحد گہرے دوست رہتے یادگار قسم کے دوست مجھے تو ہمیشہ سے یہ اندازہ تھا کہ یہ سلار بڑی ترقی کرنے والا تھا بس ذرا قبلہ خراب تھا اس کا وہ میں بھی وہ میں کھینچ کھینچ کر ٹھیک کرتا رہتا تھا چائے پینے کے دوران اس نے امامہ پر جیسے ایک انکشاف کیا سلار نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گئے اور اب دیکھے بھابھی کیسا بدلا ہے میری کوششیں کیسے رنگ لائی ہیں ساتھ کہہ رہا تھا سلار نے اپنا رکھتے ہوئے اس کی اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا لیکن تم بالکل نہیں بدلے میری کوشش کوئی رنگ نہیں لا سکی اس کا مجھے بڑا افسوس ہے سلاڈ نے جتانے والے انداز میں کہا سعد نے بے اختیار لگایا ارے ہم پر کہاں کسی کا رنگ چڑھنا تھا ہم پر تو اپنا ہی رنگ بڑا پکا تھا بھابھی یہ آپ کا شوہر ہر نائٹ کلبس اور ڈسکوز کا بڑا شوقین تھا مجھے بھی کھینچ کھینچ کر لے جانے کی کوشش کرتا رہا تھا نت نئی لڑکیوں سے دوستی تھی اس کی بڑی رنگین زندگی گزاری ہے اس نے سالار نے بڑی رنگین زندگی گزاری ہے اس نے سالار نے ساتھ کے بارے میں ٹھیک کہا تھا وہ نہیں بدلا تھا بیشتر لوگ خود کو بہترین مسلمان ثابت کرنے کے لیے دوسروں کے ہر ایپ اور خامی کو دکھانے اور جتانے کی وبا میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان لوگ کا اسلام انہیں صرف مقابلہ اور موازنہ سکھاتا ہے پردہ پوشی میں وہ کسی انسان کے حال اور کام یا کام یا ہیوں پر اسے مبارک بات تو دے سکتے ہیں اس پر رشک بھی کر سکتے ہیں اسے اپنا دوست کہنے پر فخر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ماضی کے سابقوں اور لاحقوں کو بھلائے بغیر دل ازارے اور دل شکنی ان کے اسلامی گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں ہوتے ساتھ بھی یہی کر رہا تھا وہ اپنی بیوی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنی نیک شخص کی بیوی تھی جو دنیاوی کامیابیوں میں سلار سکندر سے پیچھے ہو سکتا تھا لیکن مومن تھا اور روحانی دینی اور اخلاقی اعتبار سے اس سے بہت بہتر تھا احساس کمتری کی ایک بہت بھیانک شکل ہوتی ہے جس میں کوئی شخص یہ بھی طے نہیں کر پاتا کہ اسے اپنے دو, اسے دوست کے ساتھ دوستی کرنی ہے یا دشمنی صادق اپنے انکشاف سے جیسے خود ہی محفوظ ہوتے ہوئے اپنے پلیٹ میں ایک نیا کباب لیتے ہوئے ہنس رہا تھا امامہ کا چہرہ پھیکا پڑا تھا بہت سے انکشافات کسی کے لیے بھی بے تاثر اور بے اثر نہیں ہو سکتے وہ بھی جب کوئی انکشاف اس طرح کھلے آپ اتنے اچھا۔ وہ بھی جب کوئی انکشاف ایسے اتنے کھلے توہین تو انداز میں کیا گیا ہو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے ساتھ میری کافی رنگ برنگی لڑکیوں سے دوستی تھی لیکن ساتھ کو صرف ایک ہی رنگ کی لڑکی پسند تھی اور میں ذرا شوقین مزاج تھا جس کو وہ نائٹ کلب تھا ان لڑکیوں کے ساتھ لیکن ساتھ ظاہر ہے میرے جیسا شوقین مزاج نہیں تھا اس لیے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھر پر ہی رہنا پسند کرتا تھا کباب تو ساتھ نے پلیٹ میں رکھ لیا تھا لیکن پلیٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے ہی بچی تھی سرار سکندر نے کئی سالوں بعد ایسی کم ظرفی اور بے لحاظی کا مظاہرہ کیا تھا جو اس کا ایک زمانے میں شناختی نشان تھا اور اسے ساتھ کے تین کمسن بچوں اور بیوی کے سامنے اس گھٹیا پن کا مظاہرہ کرنے پر خوشی نہیں ہوتی لیکن ساتھ کے کسی اور ممکنہ تمغیہ امتیاز کو اپنے سینے پر سجانے سے روکنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی حفاظتی اقدام کا کارگر نہیں ہو سکتا تھا کیا نام تھا اس کا ہاں اب تو الائک ہی رہ گئی ہوگی یا وہ بھی نہیں ہے اس کی یاداشت خانہ حد تک تیز تھی اور اس وقت اس نے ساتھ کا قتل ہی کر دیا تھا ساتھ کا کا اندر اندر سانس اور باہر کا باہر رہ گیا تھا صلاحیت تم اس طرح گفتگو کرنے لگا تھا جیسے وہ کسی باریک جیسے وہ کسی بار یا پارک میں اکیلے بیٹھے تھے اور ان کے پاس کسی دوسرے شخص کا کوئی وجود نہیں تھا اس سب کی ابتدا سعد نے کی تھی لیکن انتہا افسلار کر رہا تھا سعد جواب کیا دیتا اس کا تو سانس لینا بھی محال ہو گیا تھا امام اس کی بیوی کے تاثرات دیکھ نہیں پائی تھی اس کے چہرے پر نکاب تھا لیکن اس کی آنکھیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ سلار کے انکشافات سے خوش نہیں ہوئی تھی اور اماموں کو بھی سلار کا یہ جوابی وار کچھ زیادہ نہیں بھایا تھا بھابی آپ کچھ لیں ایسے صورتحال کو سنبھالنے کی بروقت کوشش کرتے ہوئے ساتھ کی بیوی آلیا کی توجہ اس گفتگو سے ہٹانے کی کوشش کی تھی نہیں بچے اور یہ لے رہے ہیں بس کافی ہے ہم کچھ دیر پہلے ہی کسی لنچ سے آئے ہیں تو مجھے بالکل طلب نہیں ہے امامہ کو آلیا کا لہجہ بے حد خدرا لگا تھا وہ ساتھ کی طرح باتوں ہی نہیں تھی یا پھر شاید سالار کے وہاں بیٹھے ہونے کی وجہ سے ساتھ کے اس سے مسلسل باتیں کرتے رہنے کی وجہ سے اسے زیادہ بولنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا آپ تو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتی نا کیا سوال تھا جو سعد کی بیوی کی زبان سے امامہ کے لیے نکلا تھا کمرے میں یکم خاموشی نہیں چھایا تھا وہ تجسس نہیں تھا جوابی وار تھا ساتھ سے نہیں آیا تھا اس بار اس کی بیوی سے آیا تھا نہیں الحمد للہ میں مسلمان ہوں چار کپ ہونٹوں سے ہٹا کر امامہ نے بےحد مشکل سے مسکرانے کی کوشش کی تھی کبھی نہیں بنتے وہ بھی ایک ایسا ہی حصہ تھا اس اس کی زندگی کا کا کا جس تعارف رنگ پھیکا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا او اچھا مجھے انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا وہ اسی بے نیازی سے ساتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی تو بھابھی آپ پھر کوئی ادارہ جوائن کریں نا آپ تو آپ کو تو بہت زیادہ اصلاح اور ان کی علم کی ضرورت ہوگی جب تک آپ پاکستان میں ہیں آپ میرے ساتھ ایک مدرسے میں چلیں وہاں درس قرآن بھی ہوتا ہے اور آپ کی روحانی اور اخلاقی تربیت آپ کا بہت شکریہ لیکن مجھے اسلام قبول کیے اور اور قادیانیت چھوڑے سولہ سترہ سال ہو چکے ہیں اور میں ایک حافظ قرآن کی بیوی ہوں امامہ نے اس کی بات نرمی بڑی نرمی سے کاٹی تھی وہ تو میں بھی ہوں عالیہ لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو نہیں پڑھا نہیں پڑھا ہوگا مجھے ہے بھابھی آپ کو اس حوالے سے جب بھی ہماری مدد کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں اب میل جول ہوتا ہی رہے گا میں انشاءاللہ اس سال وقت نکال کر تبلیغ کے لیے کچھ دنوں کے لیے کانگو بھی آؤں گا تو آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا ویسے بھی اچھا رہے گا اگر ہمارے بچے آپس میں ملتے جلتے رہیں صاحب نے اپنی طرف سے بر وقت موقع پر مداخلت کرتے ہوئے گفتگو کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی جی بھابھی ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کو آپس میں ملتے جلتے رہنا اور چاہیے اور ہمیں بھی بہت چیزوں میں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہماری رہنمائی کی ضرورت ہوگی عالیہ نے اپنے شوہر کی گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کی تھی اگر کبھی ایسی ضرورت پیش آئی تو میں اور امامہ ضرور آپ سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں گے لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی اس بار سلار نے اس میں مداخلت کرتے ہوئے جیسے ایک فل اسٹاک لگانے کی کوشش کی تھی یار بچے کہاں ہیں تمہارے تم ان سے تو ملواتے میں چاہ رہا تھا حسن اور جبری بھی آپس میں متعارف ہو جاتے ساتھ سلاد کو کم از کم اس ہفتے ضرور جانتا تھا کہ وہ اس کے لہجے کی بے رخی اور بے اعتنائی کو پہچان لیتا اور وہ اس سے پہچان لی تھی اور اس بار پھر اس نے بات بدل کر ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کی تھی جی جی ضرور بچے ابھی لا ہی رہا ہوگا ملازم باہر لان میں کھیل رہے تھے امامہ نے ساتھ کی اس کوشش کو کامیاب کرنے میں ساتھ دیا تھا اور اس سے پہلے کہ وہاں کوئی اور بات ہوتی ملازم کے ساتھ انائر اور جبریل کمرے میں داخل ہوئے تھے ساتھ نے بڑی کرم جوشی سے ان دونوں کو پیار کیا تھا پھر جبریل اور احسن کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا چار ساڑھے چار کا جبریل اور سات آٹھ سال کے احسن سوری حسن نہیں احسن سات کی وہ پہلی ملاقات تھی احسن کی وہ پہلی ملاقات تھی لیکن وہ آخری ملاقات نہیں تھی وہ دونوں ایک جیسے تھے مزاجن مزاجن کم گو ریزروڈ بہت تمیزدار جبریل احسن سے عمر میں بہت چھوٹا ہونے کے باوجود اچھا کٹ کاٹ رکھتا تھا اور دیکھنے میں ان کے درمیان عمر کا فرق اتنا نمایاں نہیں تھا چھ سالہ آسیہ اور چار سالہ کی نسبت اتنی ریزرو نہیں تھی وہ لوگ آدھا گھنٹہ اور بیٹھے تھے اور پھر انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر چلے گئے تھے وہ ایک یادگار اور خوشگوار ملاقات نہیں تھی لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کی ہر ملاقات ایسی ہی تاثر لیے تاثر لیے ہوئے رہنے والی تھی سعد اور عالیہ کے جاننے کے بعد سلار اماما نے اس ملاقات کے دوران ہونے والے انکشافات کو دہرایا تھا نہ ان لوگوں کے بارے میں کوئی گفتگو کی تھی ان کا خیال تھا وہ ان کی زندگی میں صرف شناساؤں کی کیٹیگری میں رہنے والے لوگ تھے ان کا حلقہ احباب بننے والے نہیں تھے انہیں اس وقت اندازہ بالکل نہیں ہوا تھا کہ وہ دونوں خاندان ایک عجیب و غریب رشتے میں جڑنے والے تھے سوار ایک ہفتے کے بعد واپس کانگو چلا گیا تھا اور امامہ اسلام آباد سے لاہور سلار کے ساتھ آئی تھی پھر وہیں اگلے دوڑتے رہی تھی کچھ دن ڈاکٹر سپت علی کے پاس اور کچھ دن سعید اماں کے پاس جو انہی دنوں پاکستان آئی ہوئی تھی وہاں سے واپس اسلام آباد آنے پر بچوں اور اماموں کو سکندر عثمان اور طیبہ کے ساتھ بہت وقت گزارنے کو ملا تھا اور اس کے واپس جانے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا سکندر عثمان نے بڑے غور و کے بعد اس کو ہاشم مبین کے بارے میں بتایا تھا وہ کئی دفعہ مجھ سے ملنے آئے ہیں تمہارا نمبر لینے کے لیے یا تمہارا ایڈریس لینے کے لیے لیکن میں اتنی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا کہ پاتا تھا کہ تمہارا ان کا رابطہ کرواتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم پھر پریشان ہو سکندر عثمان اسی سے کہہ رہے تھے لیکن مجھے لگا میں بہت زیادتی کروں گا تمہارے ساتھ بھی اور ان کے ساتھ بھی اگر میں ان کی یہ خواہش پوری نہ کروں وہ بے یقینی سے ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا سکندر عثمان نے اس اس سے کہا تھا تھا کے حلق میں جیسے پھندا لگا وہ ٹھیک کہہ رہے تھے یہ سوال انسان ماں باپ سے نہیں پوچھتا لیکن اس اس سے تو یہ بھول گیا تھا کہ کے ماں باپ بھی ہیں زندگی کے سولہ سترہ سال اس نے ان کے بغیر گزارے تھے ان کے ہوتے ہوئے بھی وہ آج بھی ان سے محبت کرتی تھی آج بھی ان کے بارے میں جذباتی تھی لیکن پچھلے کچھ سالوں نے سب بدل دیا تھا وسیم کی موت نے جبیل اور عنایہ اور حمین نے اور سالار نے اب ملنے کا فائدہ نہیں ہے اس نے سر جھکا کر سکندر عثمان سے کہا اسے یقین نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے ملنے سے انکار کر رہی تھی وہ تو صرف اپنے خاندان سے ملنے کے لیے منتیں ہی کرتی رہی تھی انکار تو ہمیشہ دوسری طرف سے ہوتا تھا آج پہلی دفعہ وہ انکار کر رہی تھی کچھ نہ کچھ بدلا تھا ماں میں یا پھر سب کچھ ہی بدل گیا تھا ماں باپ کے بارے میں ہم فائدے اور نقصان بھی نہیں سوچتے صرف حق اور فرض سوچتے ہیں سکندر عثمان نے ایک بڑے پھر ایک بار پھر بڑی سے اس سے کہا تھا انہوں نے اس بار ٹھیک کہا تھا انہوں نے اس بار ٹھیک کہا تھا سکندر عثمان نے ایک بار پھر بڑی لسانیت سے اس سے کہا تھا انہوں نے اس بار ٹھیک کہا تھا سر جھکائے وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر جیسے ماضی کو ایک فلم کے فلیش بیک کی طرح گزرتے دیکھ رہی تھی اور وہ یہ فلم اتنی بار دیکھ چکی تھی کہ اب وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ اپنی یاداشت کے اس حصے کو ہی جیسے کاٹ کر خود سے الگ کر دینا چاہتی تھی پاپا میں اب اس مولک پل پر نہیں جھول سکتی میرے بچے ہیں اب میں اپنی ذہنی الجھنیں ان تک منتقل نہیں کرنا چاہتی میں بہت خوش اور پرسکون ہوں اپنی زندگی میں بس ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں کسی لانت ملامت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتی اب کسی معافی تلافی کی بھی ضرورت نہیں رہی ہے اب جو گزر گیا بس گزر گیا میں واپس پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی وہ سکندر عثمان سے کہہ رہے تھے اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں کب برسنا شروع ہوئی تھی اے ماما وہ مسلمان ہو چکے ہیں وہ جامد ہو گئی تھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ کیا رد عمل دے خوش ہو وہ خوش تھی رو پڑے وہ پہلے ہی رو رہی تھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ ہمیشہ کرتی رہتی تھی وہ مسلمان نہ بھی ہوتے تب بھی میں تمہیں کہتا تم ان سے مل لو ہم سب بہت خامیوں والے انسان ہیں غلطیاں گناہ سب کرتے رہتے ہیں سب ایک جیسے ہی ہیں کچھ خوبیوں میں اچھے کچھ خامیوں میں بورے لیکن سب سے بہتر شاید وہ ہوتا ہے جو درگزر کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں اور بعض گناہوں کی سزا جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر ہمیں نہیں دینی چاہیے سکندر عثمان نے اسے سمجھایا تھا وہ اس کے اندر کی کیفیت سے بے خبر تھے ہوتے تو یہ سب نہ کہتے سوال معافی کا تو تھا ہی نہیں اولاد اور ماں باپ کا تعلق معافی پر تو کبھی کھڑا کیا ہی نہیں جا سکتا کلے شکوے کا وقت بھی اب گزر چکا تھا وہ ان کا سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنے وجود کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اس سے بہت مشکل سے اپنے آپ کو سمیٹا تھا سوار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے لیے سکندر عثمان سے بحث نہیں کی تھی وہ اگلے دن ہاشی مبین سے ملنے پر بھی تیار ہو گئی تھی لیکن وہ اس رات سو نہیں سکی تھی کچھ لوگوں کے روبرو ہونے کے لیے آپ ساری عمر ترستے رہتے ہیں اور پھر جب ان کا ہونا طے پاتا ہے تو سمجھ نہیں آتا انسان ان کا سامنا کرے گا کیسے آج سے کچھ سال پہلے ہاشم مبین نے یہ کام کیا ہوتا تو اس وقت وہ ساتویں خاندان کو اپنے دین پر لے آنے آنے کے کے راستے سے پلٹ لیے اس نے بڑے سال دعائیں مانگی تھیں اور اس خاندان کا موضوع سربراہ اب جب تک اب جب طائب ہو گیا تھا تو امامہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی وہ اگلی سہ پہر آئے تھے وہ کمرے میں آئی تو باپ پر پہلی نظر ڈالتے ہی رو پڑی تھی نہ رونے کا تہیا کیے ہوئے وہ بے حد ضعیف لگ رہے تھے یہ تنتنے والا وہ وجود نہیں تھا جس سے وہ ساری عمر ڈرتی رہی تھی مبی نے اسے گلے لگایا تھا وہ نم آنکھوں کے ساتھ بڑے حوصلے سے سے ان مل کر الگ ہوئی تھی پہلے کی طرح عادتاً ان سے لپٹی نہیں رہی تھی اور پھر وہ آمنے سامنے دو صوفوں پر بیٹھ گئے تھے اس کمرے میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا وہ دونوں تھے اور طویل گہری خاموشی تھی پھر اس خاموشی کو ہاشم کی ہچکیوں اور سسکیوں نے توڑا تھا وہ بوڑھا آدمی بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا تھا ماما نے چپ چاپ بیٹھی دیکھتی رہی تھی وہ بھی بے آواز رو رہی تھی اس کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو اس کی تھوڑی سے ٹپکتے ہوئے اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر گر رہے تھے وقت واقعی بڑا ظالم ہوتا ہے مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا میں نے بہت ظلم کیا اپنے آپ پر اپنے خاندان پر پتہ نہیں کیسے ہو گیا یہ سب کچھ مبین روتے ہوئے اعتراف کر رہے تھے اور اماما کو یاد آیا تھا انہوں نے ایک بار اس سے کہا تھا کہ جو کچھ وہ کرنے جا رہی تھی وہ اس پر بہت پچھتائے گی ایک وقت آئے گا کہ سب کی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ واپس پلٹ کر اسے معافی مانگنے آئے گی اور تب وہ اسے معاف نہیں کریں گے وقت واقعی بڑا بے رحم اور ظالم ہوتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کر بچوں کی طرح روتا ہوا یہ بوڑھا شخص اس کا اپنا باپ نہ ہوتا تو وہ آج بڑے بہت فخر محسوس کرتی کہ اس کا سر نیچا نہیں ہوا تھا کسی اور کا ہوا تھا پر سارا دکھ یہی تھا تھا کہ اس کا باپ اگر اپنے کیے کی سزا پا رہا تو تو بھی تکلیف اسی کو ہو رہی تھی مجھے مجھے لگتا ہے ماما تمہاری بدوا لگتی ہاشم مبین نے روتے ہوئے کہا مجھے کبھی بدوا کرنے کا خیال ہی نہیں آیا وہ آپ کے لیے کیا کسی کے لیے بھی اس نے بلاخر ہاشم مبین سے کہا تھا وہ آج اس تنتنے کے ساتھ اس کے سامنے ہوتے تو وہ انہیں تو وہ انہیں کہتی کہ انہیں اس کی بدوا نہیں لگی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے کی سزا ملی ہے وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ رتبہ جو اللہ تعالیٰ نے صرف انہیں عطا کیا تھا اس رتبے کو کسی اور کو دے دینا کا خمیازہ بھگت رہا تھا ان کا خاندان وہ صرف قادیانی نہیں ہوئے تھے بلکہ انہوں نے اس مذہب کی تبلیغ بھی پورے جان فشانی سے کی تھی پتہ نہیں کتنوں کو گمراہ کیا تھا اور اس گمراہی کے بدلے میں کتنوں کی آکبت خراب کی تھی ورنہ ان کے خاندان میں کبھی یہ تو نہیں ہوا تھا جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا وہ کروڑ پتی تھے اور ساری عمر آسائشوں میں گزارنے کے بعد وہ اپنا بڑھاپا اولڈ ہوم میں گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے ان کے خاندان میں پہلی بار کوئی ایسے بے گھر بے درد ہوا تھا لیکن ان کے خاندان میں گمراہی کی روایت بھی حق مبین ہی کی قائم کرتا تھی آپ نے دیر سے کیا لیکن صحیح اور اچھا فیصلہ کیا ایک جملہ کہتے ہوئے امامہ کو بے حد تکلیف ہوئی تکلیف ہوئی تھی اس سے وسیم یاد آیا تھا سعد یاد آیا تھا اس سے اپنا وہ خاندان یاد آیا جو سارے کا سارا غیر مسلم تھا اور غیر مسلم ہی رہنے والا تھا وہ واپس تو واپس تو یا وہ پلٹی تھی یا ہاشم بین تمہارا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی مجھ میں بہت وقت لگا دیا میں نے تمہارے سامنے آنے میں لیکن بس معافی مانگنا چاہتا تھا تم سے اور تمہاری ایک امانت تھی میرے پاس وہ مرنے سے پہلے تمہیں دے دینا چاہتا تھا کاشر ممی نے بلاخر کر اپنی ہچیاں سے اس کے اوپر قابو پا لیا تھا وہ اب اپنے ساتھ لائے ہوئے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر اسے دے رہے تھے یہ کیا ہے اس نے لفافہ تھامے بغیر ان سے پوچھا تھا جائیداد میں تمہارا حصہ اسی حصے کے لیے تمہارے بھائیوں کو خفا کر دیا میں نے وہ یہ بھی لینا چاہتے تھے مجھ سے لیکن میں تمہاری چیز انہیں نہیں دے سکتا تھا ساری عمر تمہیں کچھ نہیں دے سکا کچھ تو دینا چاہتا تھا تمہیں مرنے سے پہلے وہ ان کی بات پر رو پڑی تھی ابو اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے میں اسے لے کر کیا کروں گی اگر میرے بھائیوں کو میرا حصہ دینے سے ان کی زندگی میں آپ کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے تو آپ کی انہیں دے دیں ہاشم مبین نے بےحد مایوسی سے نفی میں سر ہلایا تھا میں ان کے لیے اب غیر مسلم ہوں اماما وہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکے ہیں جیسے کبھی میں نے تمہیں اپنی زندگی سے نکال کر پھینکا تھا وہ شکست خوردہ انداز میں کہہ رہے تھے پھر آپ میرے حصے کو بیچ کر اپنے لیے کوئی گھر لے لیں کوئی جگہ میرے پاس اب سب کچھ ہے آپ کا کوئی روپیہ پیسہ میری ضرورت نہیں رہا امامہ نے وہ لفافہ پکڑ کر ان کے بیگ میں واپس رکھ دیا تھا تم نے مجھے معاف نہیں کیا انہوں نے رنجیدگی سے کہا میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والی کون ہوتی ہوں ابو یہ فیصلہ تو آپ کے لیے اللہ کو کرنا ہے میں تو صرف یہ دعا کر سکتی ہوں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے بڑی معافی تو وہاں سے آنی چاہیے وہ سر چکائے بیٹھے رہے پھر انہوں نے کہا تم ہم سے ملتی رہو گی نا عجیب آس اور حسرت تھی ماما نے سر ہلا دیا تھا ماں باپ کا یہ حال اسے دل گرفتہ کیے ہوئے تھا ہاشم مبین کے چہرے پر اس ملاقات کے دوران پہلی بار مسکراہٹ آئی تھی میں جائیداد کا یہ حصہ تمہارے بچوں کے نام کر دیتا ہوں اماما ابو میں آپ کی جائیداد اور روپے پیسے میں سے کچھ بھی نہیں لوں گی میں لوں گی بھی تو سلار واپس کر دے گا اس نے ہاشم مبین کو دو ٹوک انداز میں کہا ہاشم مبین کچھ دیر بیٹھے بیٹھ کر پھر اس سے ساتھ لے کر اس کی ماں سے ملوانے گئے تھے سکندر عثمان اور ان کی بیوی بھی ساتھ گئے تھے وہ ایک اور ایک اور جذباتی ملاقات تھی تم اب بہت بہادر ہو گئی ہو اس رات سلار نے اس سے کہا تھا اس نے اپنے دن کی رودات سنائی تھی فون پر کیسے وہ اس کے تبصرے پر حیران ہوئی تھی تم آج ایک بار پھر ایک بار بھی روئی نہیں مجھے اپنے پیرنٹ سے ملاقات کے بارے میں بتاتے ہوئے چپ سلار سے کہا آج ایک اور بوجھ میرے اور دل سے سے ہٹ گیا بہت دیر ہی لیکن اللہ تعالیٰ نے گمراہی سے نکال لیا ہے میرے باپ کو دعائیں قبول ہوتی ہیں سالار دیر سے ہی پر قبول ہو جاتی ہیں امامہ کے لہجے میں ایک عجیب تمانیت تھی جسے سالار نے ہزاروں میل دور بیٹھے بھی محسوس کیا تھا تمہاری ہو جاتی ہے اس نے مدم آواز میں امامہ سے کہا کیا تمہاری نہیں ہوتی اس سے جواباً پوچھا میری بھی ہوتی ہیں لیکن تمہاری زیادہ ہوتی ہیں وہ کہہ رہا تھا الحمد للہ ماما نے جواباً کہا وہ ہنس پڑا تم میرے پیرنٹس کو اولڈ ہوم سے نکال کر ایک گھر لے دو سلا ان کے پاس میرے لیے جائیداد کا جو حصہ ہے اسے بیچ گئے بے شک کوئی چھوٹا گھر ہو لیکن انہیں وہاں اولڈ ہوم میں نہیں دیکھ سکتی میں پاپا سے کہہ دوں گا وہ کر دیں گے یہ کام ان کا خیال بھی رکھیں گے تم اگر اسلام آباد میں مستقل رہنا چاہتی ہو تو رہ سکتی ہو ماما تم اور بچے وہاں اماما نے اس کی بات کاٹ دی تھی میں یہ مستقل نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے پاس رہنا چاہتی ہوں اور واپس آ رہی ہوں اس اسی تاریخ کو ممی حمید اب بڑا ہوگا اس دن جبریل نے اپنی آٹھ پتنے کچھ بناتے ہوئے اماما سے پوچھا جو روتے بھی لگتے کو ہمیشہ کی طرح تھپک تھمک کر تھپک تھپک کر خاموش کرنے اور کچھ کھلانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کوشش میں بے حال ہو رہی تھی اور اس کی حالت جبریل اور عنایہ بغور دیکھ رہے تھے کچھ مہینے پہلے کانگو میں اپنے نئے گھر میں منتقل ہوئے تھے اس ہوٹل میں دو تین مہینے رہنے کے بعد بڑا تو ہو کیا ہے ماما نے اس کے سوال اور انداز پر غور کیے بغیر کہا تو پھر روتا کیوں رہتا ہے اماما بیچارگی سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھ رہی تھی آپ اس سے پوچھ لیں کہ اس کو کیا چاہیے وہ اماما کو جیسے مسئلے کا حل بتا رہا تھا میں پوچھ نہیں سکتی ہوں وہ بتا نہیں سکتا کہ ماں باپ اسے اسے تھپک رہی تھی اور وہ اسی طرح روتے ہوئے اس کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے مچل رہا تھا اسے نیچے بٹھا دیتی تو وہ گود میں اٹھائے جانے کے کے لیے ہاتھ بلند کر کر دھاڑے مارتا اور یہ گرد دن بھی اور یہ گرد دن میں دو تین بار کا معمول تھا رونا حمیم سکندر کا من پسند مشغلہ تھا وہ بغیر آنسوؤں کے گلا پھاڑ پھاڑ کر روتا تھا اور پھر رونے کے بیچوں بیچ کوئی بھی دلچسپ چیز نظر آنے پر رونا بند کر کے اس کا جائزہ لینے میں مصروف ہو جاتا اور جب اس کام سے فارغ ہو جاتا تو ایک بار پھر اپنے رونے کے سلسلے کو وہیں سے جاری کرتا جہاں نے چھوڑا تھا سات آٹھ سال ماہ کی عمر میں اس نے بیک وقت چار دانت نکالنے شروع کر لیے تھے جو خرگوش کے دانتوں کی طرح اس کے منہ کے درمیان میں تھے اور اس نے رونے اور ہنسنے پر اس کے رونے اور ہنسنے پر نظر آتے تھے اس کو جلدی کس بات کی ہے بیک وقت چار دانتوں کو نکلتے دیکھ کر سلام نے کہا تھا جبریل اور وہ حمین سکندر کے بارے میں ایک جیسے تاثرات اور خیالات رکھتے تھے یہ تم خود اس سے پوچھ لو امامہ نے جواب دیا تھا حمین کو پالنا اس کے پہلے دو بچوں کی نسبت زیادہ تھکانے اور آزمانے والا کام ثابت ہوا تھا حمین سکندر ان چار دانتوں کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے بھی صرف کہ کھانے والی چیز ہر اس چیز میں دلچسپی محسوس کرتا تھا جو چٹخارے والی ہو چٹخارے والی ہوتی اپنے اپنے پورے اپنے کے ساتھ کوئی چپس اس کی پسندیدہ خوراک تھی جسے وہ صرف چبا میں نکل بھی سکتا تھا وہ چپس کا پیکٹ تک پہچانتا تھا اور ایسا ممکن نہیں تھا کہ جنہیں اور انائس کے قریب بیٹھ کر کوئی چیز اطمینان سے اسے کھلائے بغیر خود کھا لیتے وہ ایک عجیب و غریب بچہ تھا اور یہ بیان اس کے بارے میں سرار سکندر نے دیا تھا جس کا خیال تھا اس نے ایسی مخلوق کبھی نہیں دیکھی سکندر عثمان نے اس سے کہا میں نے دیکھی ہے وہ تمہاری کاپی ہے یہ زیادتی ہے سرار نے ان کی <laughs> ان کی بات پر احتجاج کیا وہ اور طیبہ ان لوگوں کے پاس کونگو آئے ہوئے تھے جب وہ دونوں ہمین سکندر کے ہاتھوں بننے والی ان کی اور تب دس ماہ کا تھا اور سب سے پہلے جو لفظ اس نے بولنا شروع کیا تھا وہ سالہ تھا اور ہر بار سالار کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ بہت خوشی سے ہاتھ پاؤں مارتا سالہ سالہ چلاتے ہوئے اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا تھا یہ پہلا لفظ جو اس نے بولنا شروع کر دیا تھا جمیل اور انایہ کی طرح وہ بھی جلدی بولنا سیکھ رہا تھا اس میں چیزوں کی شناخت اور پہچان کی صلاحیت بھی ان دونوں کی طرح منفرد تھی لیکن اس کی بولنے کی صلاحیت ان دونوں سے بھی اچھی تھی بیٹا بابا پہلی بار سلار کے لیے وہ لفظ سن کر ہنسی سے بے حال ہونے کے باوجود امامہ نے اس لفظ کو بدلنے کی کوشش کی تھی وہ سلار پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی اسے توڑ توڑ کر سکھا رہی تھی بابا سالہ ہمیں نے ماں کی محنت پر پانی پیتے ہوئے سالار کے لیے وہی لفظ استعمال کیا جب وہ سالار کے لیے ماں کو پکارتے سنتا تھا تم اسے بابا مت سکھاؤ صرف لگوا دو میرے نام کے ساتھ یہ بھی غنیمت ہوگا میرے لیے سلار نے اسے مشورہ دیا تھا وہ بہرحال کچھ زیادہ محفوظ نہیں ہوا تھا اس طرح اس طرز تخاطب سے جو سکندر عثمان اور طیبہ کے لیے ایک تفریح بن گئی تھی اور پانچ سالہ جبری بدھا کے بھداکے سے تحمل اور دنائی کے ساتھ اپنے اس اکلوتے چھوٹے بھائی کو دیکھتا رہتا تھا جس نے اس کے گھر کے امن سکون کو پچھلے تقریباً ایک سال سے طے و بالا کر کے رکھا ہوا تھا پہلے اس کا خیال تھا حمید بڑا ہو جائے گا اور چلنا شروع ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا لیکن جب بلاخر اس نے چلنا شروع کیا تو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس مسئلے کا غلط حل تھا حمید سکندر کو پیر نہیں پر مل گئے تھے اور وہ اب کہیں بھی جا سکتا تھا اور کہیں سے مراد کہیں بھی تھا اور اس کی فیورٹ جگہ باتھ روم تھی اور وہ بھی وہاں اس وقت جانا پسند کرتا تھا جب جبریل اسے باتھ روم میں جاتا دکھائی دیتا اور جبریل نے اس کے ہاتھوں کئی بار خاصی شرمناک صورتحال کا سامنا کیا جس باتھ روم کو بچے استعمال کرتے تھے اس باتھ روم میں لاک نہیں تھا اور دروازے کا ہینڈل گھما کر اسے کھولنا حمین کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا جبریل کے لیے حمین کی موجودگی نے باتھ روم جانا جان جوکھوں کا کام بن جاتا تھا وہ امامہ یا ہیڈی کے آس پاس نہ ہونے پر باتھ روم کے دروازے کے اندرونی طرف روم میں پڑی ان سب چیزوں کو رکاوٹوں کے طور پر دروازے کے سامنے ڈھیر کر کے پھر باتھ روم کا استعمال کرتا تھا سلار سکندر اگر اسے عجیب و غریب کہتا تھا تو حمین سکندر باپ کے دیے گئے اس ٹائٹل پر پورا اترنے کی کوشش کر اس نے بے حد روٹھے انداز میں کسی سے نظریں ملائے بغیر اعلان کیا جبریل جیسے غش کھاتا تھا امام بخود نے ساڑھے تین سالہ بیٹے کی شکل دیکھ کر رہ گئی تھی جبکہ لاؤنج میں آتے ہوئے سکندر عثمان اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ سکے تھے ہمی نے سکندر عثمان کو اندر آتے اور ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹا اور اس نے وہ مطالبہ ایک بار پھر پیش کیا ایک دن آئے گا جب بی بی آپ کے پاس ہوگا انہوں نے اسے تھپکتے ہوئے تسلی دی ایک دن حمیم کی آنکھیں آدھے دن گول ہوئیں آج کیوں نہیں اس نے ضد کی سکندر عثمان نے زمین پر بیٹھی کھلونوں سے کھیلتی ہوئی چنی کو دیکھا جتنا ترہم اور احساس جرم چلار سکندر کے دل میں چنی کے لیے تھا اتنا ہی ترہم سکندر عثمان کے دل میں اس بچی کے لیے تھا وہ جیسے ان دونوں کا مشترکہ احساس جرم تھا بیٹر سے واپس جانا ہے وہ آپ کی بیبی نہیں ہو سکتی سکندر عثمان نے اب حمید کو سمجھانے کی کوشش کا آغاز کیا اسے کہاں جانا ہے حمید کو سکندر عثمان کی بات پر ایک نیا چھٹکا لگا وہ جیسے ہکا بکا انداز میں چنی کو دیکھنے لگا اپنی فیملی کے پاس سکندر عثمان نے مختصراً کہا اسے یتیم خانہ کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے نہ چنی کے حوالے سے مزید سوالوں کا پینڈورا باکس کھولنا چاہتے تھے لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا سوال اس صورتحال میں غلط ہو گیا تھا لیکن ممی نے کہا تھا اس کی کوئی فیملی نہیں ہے سکندر عثمان نے امامہ کو دیکھا امامہ نے انہیں آپ کے بابا اس کو کسی نرسری میں داخل کرانا چاہتے ہیں امامہ نے اس کے لیے ایک جواب ڈھونڈا یہ ہمارا ساتھ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتی ہمارا گھر اتنا بڑا ہے اس نے ہاتھ پھیلا کر اتنا پر زور دیا سوال بے ساختہ تھا اور جواب بھی اسی میں تھا بچے بعض دفعہ وہ حل چٹکی بجاتے پیش کر دیتے ہیں جن سے بڑے آنکھیں چراتے پھر رہے ہوتے ہیں حمین کا یہ حل سلار سکندر نے بھی سنا جو اس وقت چند خانوں کا معلوماتی اٹھائے لاؤنچ میں داخل ہو رہا تھا لیکن اس وقت حمین کا یہ حل اس سب کو حمین کی بچکانہ ضد اور فینٹیسی سے زیادہ کچھ نہیں لگا تھا وہ ابھی دو ہفتے اور پاکستان میں تھا اور وہ ان دو ہفتوں میں چنی کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لینا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے اس کے رشتہ داروں سے کورٹ کے ذریعے چنی کی گارڈین چپ لینے کی مالی معاملہ طے کرنے میں مصروف تھا یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ آپ کے دادا ابو کا گھر ہے اندر آتے ہی سلار نے اس کے سوال کا جواب دیا حمید سوچ میں پڑا آپ کے بابا صحیح کیا ہیں امامہ نے جیسے اس کی خاموشی پر پرسکون کا سانس لیا ہمارے پاس گھر نہیں ہے حمیم الجھا یہ ہمارے ساتھ کنشاسا میں رہ سکتی ہے حمیم کو کنشاسا والے گھر کا خیال آیا لیکن وہ بھی ہمارا گھر نہیں ہے ہم اسے جلد چھوڑ دیں گے زیادہ سے زیادہ ایک سال میں سلار نے بے حد سنجیدگی سے اس کے ساتھ یوں بات کرنا شروع کر دی جیسے وہ کسی بڑے آدمی سے بات کر رہا ہوں اس کے تینوں بچے غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے اور یہ ان کے جینس میں ودیت ہوئی تھی مگر یہ غیر معمولی ذہانت جو جبریل عنایہ کی شکل میں انہیں نعمت لگی تھی ہمین کی شکل میں مصیبت بن گئی تھی ہمین ابھی بھی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا وہ جیسے چننے کے لیے ایک گھر کی تلاش میں تھا جہاں اسے رکھا جا سکتا تھا اور امامہ کو گھر کے ذکر پر جیسے اپنا گھر یاد آ گیا تھا ہمارے پاس ہمارا اپنا گھر کیوں نہیں ہے ہمارا اپنا گھر ہوگا اماما نے ہمین کو سے بہلایا کہا اب بہت چند اماما چائے بنا کر سالار اور سکندر عثمان کو پیش کر رہی تھی جو ملازم چند لمحے پہلے رکھ کر گیا تھا اسی لیے منع کرتا تھا میں کہ فضول خرچیاں فضول خرچیاں مت کرو وقت پر ایک گھر بنا لو جیسے تمہارے سارے بھائیوں نے بنا لیا ہے سکندر عثمان کو اس موضوع گفتگو سے وہ پلاٹ اور انگوٹھی وہ پلاٹ اور وہ انگوٹھی یاد آ گئی وہ پلاٹ اس وقت ہوتا تو چار پانچ کروڑ کا ہو چکا ہوتا اس رنگ کی اس وقت کی مارکیٹ پرائس سے ڈبل سکندر عثمان نے روانی سے کہا اپنے لیے چائے ڈالتی ماما ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی الجھی کس رنگ کی اس نے جیسے حیران ہو کر سکندر عثمان سے پوچھا جو رنگ تم نے پہنی ہوئی ہے سکندر عثمان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا سلار کو غلطی کا احساس ہوا اسے سکندر کو اس موضوع پر آنے سے پہلے موضوع بدل دینا چاہیے تھا لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا امامہ نے بے یقینی سے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کو دیکھا پھر سلار کو پھر سکندر عثمان کو یہ پلاٹ پیچ کرائی ہے ہاں ایک کروڑ سینتیس لاکھ کی ذرا سوچو دس گیارہ سال پہلے وہ پلاٹ نہ بکتا تو آج وہ اسلام آباد میں جس جگہ پر ہے اس سے چار پانچ گنا قیمت ہو چکی ہوتی ہو چکی تھی رنگ تو اتنی قیمتی نہیں ہو سکتی وقت کے ساتھ سکندر عثمان نے نہ امامہ کے تاثرات پر غور کیا تھا نہ سلار کے وہ روانی میں چائے پیتے ہوئے بات کہتے چلے گئے تھے امامہ ساخت اور دم خود سلار کو دیکھ رہی تھی جو اس سے نظریں چرائے چائے پینے میں مصروف تھا وہ اس وقت یہی کر سکتا تھا کمرے میں یکدم اپنی بات کے اختتام پر چھپ چھپانے والی خاموشی سے سکندر عثمان کو لگا کچھ ٹھیک نہیں ہے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے وہ رکے انہوں نے ساگ بیٹھی امامہ کو دیکھا جو سلار کو گھور رہی تھی اور پھر سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں انہیں اس خاموشی کی وجہ سمجھ میں آ گئی اس سے اب بھی نہیں پتا انہوں نے بے یقینی سے اپنی بیٹی سے پوچھا جس نے بک سامنے پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے بڑے تحمل سے کہا اب پتہ چل گیا ہے سکندر عثمان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ فوری طور پر اس انکشاف کے بعد کس رد عمل کا اظہار کرتے جو ایک راز کو غیر ارادی طور پر افشا کرنے پر ان کی شرمندگی کو چھپا لیتا امامہ نے اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیلا کر اس انگوٹھی کو دیکھا پھر سکندر عثمان کو پھر سالار کو وہ اگر کہتا تھا کہ وہ انمول تھی تو غلط نہیں کہتا تھا اس کی زندگی میں بہت سارے لمحے آئے تھے جب اس کا دل بس سلار کے گلے لگ جانے کو چاہا تھا کسی لفظ کسی اور اظہار کے بغیر احسان مندی اور تشکر کے لیے دنیا میں موجود سارے لفظ کبھی کبھی اس جذبے اور احساس کو کسی دوسرے تک پہچان پہنچانے کے لیے چھوٹے پڑ جاتے ہیں جو انسان کے اندر سے کسی دوسرے کے لیے کسی چشمے کی طرح امٹتا ہے اس کا دل بھی اس وقت سرار سے صرف لپٹ جانے کو چاہا تھا بچوں کی طرح وہ زندگی میں کتنی بار اسے اس طرح گونگا کرتا رہے گا اس نے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھتے ہوئے سوچا جو اس کی زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت ترین باپ تھا یہ اس انگوٹھی کی قیمت نہیں تھی جس نے ماما ہاشم لیے تھے یہ دینے والے شخص کی بے لوس محبت تھی جس کے سامنے اماما کھڑی نہیں ہو پا رہی تھی وہ کیا کہتی اس تالار سکندر سے کیا کہہ سکتی تھی تم نے رنگ اتار دی اس وقت سالار امامہ کے ہاتھ میں اس رنگ کو نہ پا کر پوچھے بغیر نہیں رہ سکا تھا میں بیوقوف نہیں ہوں کہ اتنی مہنگی رنگ ہر وقت پہنے پھروں اماما نے اسے نے کہا وہ اپنے فون پر کچھ ٹکٹس کچھ ٹیکسٹ چیک کرنے میں مصروف تھی سلار ٹی وی پر کوئی نیوز چینل لگائے بیٹھا تھا جب جب چینل چینل سرفنگ کرتے ہوئے اس کی نظر اماما کے ہاتھ پر پڑی تھی جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی اپنے فون میں گم تھی نہیں مجھے بتانا چاہیے تھی تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھی اس کی قیمت اس نے سالار سے کہا صرف اسی خدشے کے تحت نہیں بتایا تھا تمہیں اور دیکھ لو میرا اندازہ ٹھیک تھا تم اسے بھی اب اب لا کر لاکر میں رکھ دو گی سالار خوش سا دوبارہ ٹی وی کی طرف سے متوجہ ہوا ایک لمحے کے لیے ماما خاموش رہی پھر اس نے کہا تو اور یہاں رکھوں ساتھ لیے پھرنا بیوقوفی ہے گم ہو جائے تو مجھے پہلے بھی اس کے گم ہو جانے کا اتنا صدمہ ہوا تھا اور اب تو ہارٹ اٹیک ہی ہو جائے گا مجھے جو ایک کروڑ سے بھی مہنگی انگوٹھی میں میں گم کروں تقریباً تقریباً سوا دو کروڑ سلار ٹی وی پر نظر جمائے بڑبڑایا امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کیا اس کی موجودہ قیمت وہ اسی اندازہ میں انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بولا اسی لیے تو نہیں پہن رہی بیوقوفی تھی ویسے یہ اس نے ایک سانس میں کچھ توقف کے بعد کہا کیا سلار اس بار اس کی طرف متوجہ ہوا ایک پلاٹ بیچ کر انگوٹھی خریدنا اور وہ بھی اتنی مہنگی میں تمہاری جگہ ہوتی تو کبھی نہ خریدتی اس لیے تم میری جگہ نہیں ہو امامہ سلار نے جتانے والے انداز میں کہا وہ نادم ہوئی تھی لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا وہ پلاٹ ہوتا تو آج اسے بیچ کر گھر بنا چکے ہوتے ہم اس نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سلار سے کہا تمہارا خوابوں کا ایکڑوں پر پھیلا ہوا گھر چند کروڑ میں بن جاتا وہ اب اسے چڑھانے والے انداز میں کچھ یاد دلا رہا تھا اور امامہ کو ایک جھماکے کے ساتھ وہ سکرپ یا اسکرپ بک یاد آئی جس میں اس نے اپنے ممکنہ گھر کی ڈھیروں ڈرائنگز بنا کر رکھی تھیں گھر کے نقشے ہی نہیں کمروں کی کلر سکیم تک گھر کے اندر کی سجاوٹ کی تفصیلات تک اور وہ اسکریپ بک گھر کے بہت سے دوسرے سامان کے ساتھ سکندر عثمان کے گھر کی اوپری منزل کے دو کمروں میں دو کمروں میں اسٹور کیے ہوئے سامان کے ساتھ کہیں رکھی ہوئی تھی دس سال پہلے امریکہ شفٹ ہونے کے بعد وہ اسکریپ بک اس کے پاس تھی لیکن وہاں سے کانگو جانے سے پہلے وہ اپنا کچھ سامان پاکستان چھوڑ گئی تھی اور اس میں وہ اسکریپ بک بھی تھی اور شاید اس کی قسمت میں بچنا تھا اس لیے وہ بچ گئی تھی ورنہ کانگو میں پڑے اس کے باقی سامان کے ساتھ چل کر خاک ہو جاتی ہو چکی ہوتی اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا میں تو کل ہی وہ اسکریپ بک نکالتی ہوں مدت ہو گئی اسے دیکھے اور اس میں کچھ ایڈ کیے امامہ کا ذہن برق رفتاری سے انگوٹھی سے ہٹ کر گھر پر چلا گیا تھا اور پتہ نہیں کیا ہوا پھر ٹی وی دیکھتے دیکھتے سرار کو امریکہ میں خریدے اور پھر دی جانے والے اس گھر کا خیال آیا تھا جس کے بارے میں اس نے امامہ کو بتایا تک نہیں تھا تو میں ایک چیز دکھاؤں سلار نے ریموٹ کا میوٹ کا بٹن دباتے ہوئے ٹی وی کی آواز بند کی اور سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھا لیا کیا وہ دوبارہ اپنے سیل فون کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چونکی گئی سلار اب لیپ ٹاپ کھول کر اس میں سے تصویروں والے حصے میں جا کر اس گھر کی تصویریں ڈھونڈ رہا تھا اور وہ چند منٹوں کے جد و جہد کے بعد اسکرین پر نمودار ہو گئی تھیں یہ کیا ہے اماما نے ایک کے بعد ایک اسکرین پر نمودار ہونے والی ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے سالار کو دیکھا ایک گھر ایک جھیل اس کی گٹ پھیلا لون وہ اس کی بات پر ہسی وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے لیکن کس کا گھر ہے اس نے سالار سے پوچھا اور مجھے کیوں دکھا رہے ہو تم نے کبھی پہلے تصویر دیکھی ہے سالار نے ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر اس سے پوچھا نہیں کیوں امامہ نے اس کے سوال پر کچھ حیران ہو کر پوچھا جب حمین پیدا ہوا تھا اور میں تمہارے پاس امریکہ سے آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا تھا کہ اس رات تم نے خواب میں ایک گھر دیکھا تھا کیا وہ گھر ایسا تھا تمہیں وہ خواب یاد ہے نا سلار نے اس سے پوچھا ہاں یاد ہے وہ ایک لمحہ کے لیے چٹکی لیکن وہ گھر ایسا نہیں تھا وہ جھیل بھی ایسی نہیں تھی امامہ نے جیسے اپنی یادداشت پر زور دیا خواب بے شک پرانا تھا لیکن تخیل کبھی پرانا نہیں ہوتا اور یہ کہہ کر اس سے جیسے سالار کے احساس سے جرم کے غبار کی ہوا نکال دی تھی وہ بے اختیار ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا کیوں تم کیوں پوچھ رہے ہو یہ سب اور یہ کس کا گھر ہے امامہ کو الجھن ہوئی تمہارے لیے خریدا تھا سلار نے ایک بار پھر ان تصویروں کو اسکرال کرنا شروع کر دیا اماموں کو اس کی بات پر جیسے جھٹکا لگا تھا کیا مطلب میرے لیے ہاں تمہارے لیے ماڈگیج کیا تھا امریکہ میں تو میں سرپرائز دینا چاہتا تھا تمہاری برتھ ڈے پر گفٹ کر کے لیکن وہ بھی ان تصویروں کو باری باری دیکھتے ہوئے بات کرتے کرتے آخر تصویر پر جا کر رکا لیکن امامہ نے اس کے خاموش ہونے پر پوچھا لیکن پھر میں نے اسے بیچ دیا کانگو دوبارہ آنے سے پہلے سالانہ تصویروں کے فولڈرز کو بند کر کے اسے ڈیلیٹ کرتے ہوئے کہا سود سے میں دنیا میں تو گھر لے سکتا تھا جنت میں گھر نہیں لے سکتا تھا اس نے لیپ ٹاپ اسکرین سے نظر اٹھا کر امامہ کو دیکھا اور عجیب انداز میں مسکرایا شرمندگی ندامت بے چارگی سب کچھ تھا اس مسکراہٹ میں یوں جیسے کسی نے ہتھیار ڈالے ہوں تم لے بھی لیتے تو بھی میں اس گھر میں کبھی نہ جاتی صرف ایک گھر ہی کی فرمائش کی ہے تم سے پوری زندگی میں وہ بھی حرام کے پیسے سے بنا کر دیتے مجھے امامہ نے سنجیدگی سے کہا میں تمہارے خوابوں کا گھر بنا کر دینا چاہتا تھا ایکڑوں پر پھیلا جھیل کے کنارے سمر ہاؤس اور گزیبو والا سلام نے ٹھنڈی سانس لی اور جلد بنانا اور جلد بنانا چاہتا تھا بڑھاپے تک پہنچنے سے پہلے اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا امامہ نے سر جھٹکا تم واقعی بے وقوف ہو میرے خوابوں کے گھر کی اینٹیں حرام کے پیسے سے رکھی جائیں یہ خواہش نہیں کی تھی میں نے اور ایکڑوں کا گھر تم سے کہا تھا لیکن دعا تو اللہ سے کرتی ہوں کہ وہ اس کو مکمل کرے اور اتنے وسائل دے تم سے ایک بار بھی میں نے نہیں کہا کہ اتنا کماؤ کہ اسی سال گھر کھڑا کر کے دو اتنے سالوں میں ایک بار بھی تم سے ضد کی کہ اس سال ضرور لے کر ہی دو گھر کبھی بھی یہ دہانی نہیں کرائی میں نے پھر کیوں جلدی تھی تمہیں اس گھر کے لیے کہ تمہیں مارکیٹ کرنا پڑا اس سے افسوس ہو رہا تھا تم نے کبھی مجھ سے نہیں کہا مجھے ریمائنڈ ریمائنڈر نہیں دیے لیکن مجھے پتہ تو تھا نا کہ تمہاری خواہش ہے یہ میں چاہتا تھا میں تمہاری یہ خواہش پوری کروں تم نے صرف ایک چیز مانگی تھی مجھ سے اس لیے مجھ سے کہتا جا رہا تھا ماما ہنس پڑی تم خواب دیکھ رہے ہو سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام کا جسے دنیا میں رائج کر سکو اور میں خواب دیکھتی ہوں ایک ایکڑوں پر پھیلے گھر کا حلال کے پیسے سے بنے ہوئے گھر کا خواب تمہارا بھی اللہ ہی پورا کر سکتا ہے اور میرا بھی اس لیے اسے اللہ پر ہی چھوڑ دیتے ہیں ویسے بھی میں نے سوچا ہے وہ انگوٹھی بیچ کر اس سے کوئی پلاٹ تو لے کر رکھ ہی سکتی ہوں میں زلان نے بے حد خفکی سے اس کی بات کاٹی تم اسے بیچ دو گی وہ ہنس پڑی نہیں تم سمجھتے ہو میں اسے بیچ سکتی ہوں ہاں سلار نے اسی نروٹھے انداز میں کہا وہ ایک بار پھر ہنس پڑی تمہیں پتہ ہے دنیا میں صرف ایک ہی مرد ہے جو میرے لیے ایسی انگوٹھی خرید سکتا ہے اب تم رو کر مجھے جذباتی کرو گی سلار نے اس کی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھ کر حفاظتی بند باندھنے کی کوشش کی اسے ٹوکا یہ انگوٹھی انویلیوبل یعنی انمول ہے تم انمول ہو اس سے ٹھیک بھام تھا امامہ کی آنکھیں برسنے لگی تھی پھر ایک بات مانو سلار نے اس کا ہاتھ تھاما کیا اسے ہاتھ میں پہن لو گم ہو جائے گی وہ روتے ہوئے بولی میں اور لے دوں گا اس نے ماما کے آنسو پہنچے تمہارے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ماما نے آنسو کی بارش میں بھی ہوش مندی دکھائی تو وہ ہنسا تم مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا ہے باہر پڑے میٹرس پر سویا ہوا ہمیں جا کیا تھا وہ دونوں بیک وقت اس کے متوجہ ہوئے وہ نیند پہ کچھ بڑبڑایا تھا اب یہ کیا کہہ رہا ہے سلار حیران ہوا اس نے پہلی بار اسے نیندیں باتیں کرتے دیکھا تھا شاید تسلی نہیں ہوئی اس کی کوئی بات ہوگی کرنے والی جو اس وقت یاد آ رہی ہوگی کرنا ماما نے گہرا سانس لے کر اٹھ کر حمین کی طرف جاتے کہا جو میٹرس پر بیٹھنے بیٹھے آنکھیں بند کیے کچھ اس طرح بول رہا تھا جس سے کوئی ضروری بات کسی سے کر رہا ہو اماما نے اسے دوبارہ لٹا کر تھپکنا شروع کیا اور اس کے برابر میں انگوٹھا منہ میں ڈالے لیٹی ہوئی چنی کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی اس کا میٹرس حمیم کے میٹرس کے برابر میں تھا اگر اسے ہونے والی سن الرجی کی وجہ سے ماما احتیاط نہ کر رہی ہوتی تو وہ چنی کو اپنے میٹرس پر ہی سلا چکا ہوتا کیونکہ وہ چنی کو ان لوگوں کی تمام کوششوں کے باوجود اپنی لے پالک اولاد مان چکا تھا اس کے بارے میں جو بھی طے کرتا کرتا کرنا ہے جلدی کرو حمید جس طرح اس سے اٹیچ ہو رہے ہیں میں نہیں چاہتی کچھ اور وقت یہاں رہنے کے بعد یہاں سے جائے تو وہ اپسٹ ہو ماما نے حمیم کو تھپکتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر چنی پر پڑی چادر ٹھیک کرتے ہوئے سالار سے کہا صبح طے کر لو کہ اسے کہاں چھوڑ کر آنا ہے تو اسے چھوڑ آتے ہیں جو وہ جو دو چار ادارے مجھے مناسب لگ رہے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن تو لے آیا ہوں سلار نے بیٹھ کی طرف جاتے ہوئے جس کام کو بہت آسان سمجھتے ہوئے ماما کو ہدایت دی تھی وہ کام اتنا آسان ثابت نہیں ہوا تھا اگلے دن وہ اس بچی کو لے کر چار اداروں میں گئے تھے جہاں وہ اسے رکھنا چاہتے تھے وہ اداروں نے مناسب قانونی کاروائی کے بغیر اس بچی کو فوری طور پر اپنی تحویل میں لینے سے انکار کر دیا جن دو اداروں نے اس بچی کو وقتی طور پر لینے پر آماد کی آمادگی ظاہر کی تھی وہاں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال کے انتظامات دے کر وہ دونوں خوش نہیں ہوئے شام کو وہ پھر چنی کے ساتھ واپس گھر پہنچ چکے تھے اور حمین کی بادشاہ چنی کو ایک بار پھر دیکھ کر کھل گئی تھی مصطفیٰ بھی بڑی مشکل سے ہی چنی کو رخصت کرنے پر تیار ہوا تھا اور اب چنی کی واپس آمد اس گھر میں اس کے لیے ایک بگ نیوز تھی اور چنی بھی اسے دیکھ کر کچھ اس طرح نہال ہوئی تھی دو دن منہ سے کچھ بھی نہ بولنے کے باوجود اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی مسکراہٹ اور کھلکھلاہٹ یہ عیا کرنے کے لیے کافی تھی کہ اس پر بھی حمین کا سامنا کرنے پر اثر وہی ہو رہا تھا جو حمین پر ہوا تھا اگلے دن سلار نے چنی کی گارڈین شپ کے حوالے سے قانونی کارروائی کروانے اور چنی کی پیدائش اور پیدائش سے متعلقہ باقی کاغذات پورے کرنے کی کوشش کی اور جب دو تین دنوں میں وہ ان کاموں میں پھنسا رہا تو حمیم نے چنی کے بارے میں یہ بھی دریافت کر لیا تھا کہ وہ گونگی تھی کیونکہ وہ ان تین چار دنوں میں بالکل خاموش رہی تھی صرف ضرورتند زبان سے آواز نکالتی رہی تھی جو بہت محدود اور اون آ تک محدود تھی اور یہ چنی کے بارے میں ایک بے حد خوفناک انکشاف تھا جس نے ماما اور سلار دونوں کو ہولا دیا تھا ڈمپ گونگی امامہ کو یقین نہیں آیا ممی شی اسٹمپ حمید نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا مجھے پورا یقین ہے اس نے ماما کو اس دن اس کی سب سے اہم اطلاع دی جس نے پچھلے چند دنوں میں چنی کی مسلسل خاموشی سے اخذ کی تھی نہیں سن تو رہی ہے ماما نے چنی سے بات کرنے کی کوشش کے بعد نتیجہ نکالتے ہوئے کہا وہ ہر آواز پر متوجہ ہوئی تھی ممی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے حمیم ماں کے اطمینان پر خوش نہیں ہوا تھا اس کا خیال تھا اس کی اپنی تشخیص ٹھیک تھی اور اسے ہی وزنی سمجھنا چاہیے تھا the most important thing is to talk and she can talk Hameem نے اس کی معذری پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں حتی المقدور رنجیدگی اور افسوس شامل کیا the most important thing is to listen Imama نے بڑے غلط موقع پر اپنے بیٹے کو نصیحت کی کوشش کی وہ چند لمحے خاموش رہ کر جیسے ماں کی بات پر سوچتا رہا پھر اس نے کہا محمد حمین سکندر کی دانائی نے امامہ کو ہمیشہ کی طرح چاروں شانے چت کرایا تھا وہ اب لان میں موجود ساری چیزیں ماں کو گنوا رہا تھا جو سنتی تھیں لیکن بول نہیں سکتی تھیں وہ ان چیزوں میں اس نے چنی اور اس کے ہاتھیں پکڑی گڑیا کو بھی گنا تھا ماما نے ہاتھ جوڑ کر اس گنتی کو روکا تھا وہ ایک چلتی پھر تھی ٹاکنگ ڈکشنری تھا جو لفظ سننا جو لفظ سنتا جیسے ریکارڈ کر لیتا تھا اور پھر ہر اس چیز کا نام دوبارہ دہرا سکتا تھا جو وہ ایک بار سن چکا ہوتا تھا چنی کے بارے میں حمین کا یہ مشاہدہ اس وقت امامہ کو احمقانہ لگا تھا اس کا خیال تھا بچی جی نئے ماحول میں آنے کی وجہ سے اب بھی ایڈجسٹ نہیں ہوئی اس لیے بول نہیں پا رہی بظاہر وہ وہاں بیت پرسکون اور مطمئن نظر آتی اس کی تاریخی پیدائش جان لینے کے بعد یہ ماننا مشکل تھا کہ ڈیڑھ سال کی چنی نے کوئی لفظ ہی نہ بولا ہو امامہ نے بچوں کا سات آٹھ ماہ کی عمر میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو ادا کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ دیکھا تھا لیکن اسے واقعی اندازہ نہیں تھا جب آپ کسی کی نویں اور نویں نویں اور ان ان جب آپ کسی کی نویں اور انچاہی اولاد ہوں اور آپ کے گھر بھوکر بیماری سے لے کر ہر وہ مسئلہ موجود ہو زمین پر کسی انسان کی زندگی جہنم بنا سکتا ہو اور پھر آپ رشتہ داروں پر انحصار کرتے ہو جو آپ کی زندگی کا واحد مصرف ماہانہ آنے والی رقم ہو اور اس کے علاوہ کسی کو آپ سے کوئی توقع نہ ہو نہ آپ کی ضرورت ہو تو دیکھنا اور بول پانا بہت بڑی جد و جہد بن جاتا ہے اور یہ جد و جہد انسان بچپن سے خود نہیں کر سکتا سنی کے نصیب میں کسی ادارے میں پرورش پانا نہیں لکھا تھا اس کے نصیب میں سالار سکندر کے گھر میں ہی پلنا بڑھنا لکھا تھا جب تک سالار قانونی معاملات کو نپٹا کر چنی کے لیے ایک ادارے کا انتخاب کرتا چنی کو شدید نمونیا ہو گیا تھا دو دن کے بعد ان لوگوں کو واپس کانگو جانا تھا ان کی تین ہفتے کی چھٹی ختم ہو رہی تھی فوری طور پر چاہنے کے باوجود وہ چنی کو کسی ہاسپٹل یا پوسٹر ہوم میں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکے ایک عجیب خدشہ ان دونوں کو لاحق ہوا تھا اگر اس بچی کی اچھی نگہداشت نہ ہوتی اور وہ ان کے اس طرح چھوڑ جانے پر خدا نہ خواستہ مر جاتی تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے سلار اور امامہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ امامہ بچوں کے ساتھ تب تک وہیں رہے گی جب تک چونے کی حالت سنبھل نہیں جاتی سلار واپس چلا گیا تھا <clears throat> اچھا امامہ دو ہفتے اور پاکستان میں رہی سنے کی حالت سنبھل گئی تھی مگر اب وہ بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر حمین کے ساتھ اس طرح اٹیچ ہو گئی تھی کہ وہ ان سے الگ ہونے پر تیار ہی نہیں تھی سلار ان لوگوں کو پاکستان سے واپس لے جانے کے لیے آیا اور حمین کو بتائے بغیر وہ دوبارہ چنی کو ایک ادارے میں چھوڑنے گیا وہ دونوں بار اس سے لپٹ کر چکھے مار کر رونے لگی وہ اس کے علاوہ کسی اور کی گود میں بھی جانے کو تیار نہیں تھی وہ زبردستی سے تھما کر باہر نکلتا اور اس کی چیخوں کی آواز سن کر کسی عجیب کیفیت میں واپس چلا آتا اس کی گود میں آتے ہی یوں چپ ہو جاتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو جیسے وہ واقعی اپنے باپ کی گود میں ہو وہ جبریل کو قرآن پاک خود حفظ کروا رہا تھا اور پاکستان سے چلے جانے کے بعد دو ہفتوں تک وہ روز اسکائپ پر جبریل کو پڑھاتا پھر بچوں اور امامہ سے بات کرتا تو چنی بھی اسی ماحول کا حصہ ہوتی وہ سلار کو اسکرین پر نمودار ہوتے دیکھ کر اسی طرح خوشی سے چیخیں مارتی اور اون آ کرتی اور اس نے اپنی زندگی کا پہلا لفظ بھی سلار کے پاکستان آنے پر اسے دیکھ کر باقی بچوں کے ساتھ اس کی طرف بھاگتے ہوئے ادا کیا تھا بابا وہ سلار کی طرف بھاگتے ہوئے بولتی جا رہی تھی اور اس بات کو سب سے پہلے حمین نے نوٹس کیا تھا اچھا اس بات کو سب سے پہلے حمین نے نوٹس کیا تھا oh my god she can talk Salar کی طرف بھاگتے ہوئے اس کے پیروں کے جیسے بریک لگ گئی وہ اپنی موٹی آنکھیں گول کیے چنی کو دیکھ رہا تھا جو اب سلار کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی تھی سلار عنایہ کو اٹھائے ہوئے تھا اور وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹی با با با بولتی جا رہی تھی منہ اوپر کیے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ الرجی کے مندمل ہوتے ہوئے نشانات والا چہرہ اور سر پر نئے نکلے ہوئے سیاہ بالوں کی ہلکی سی تہ اور صحت مند چہرہ یہ وہ بچی نہیں تھی جسے ایک مہینے پہلے وہ مرغیوں کی گندگی کھاتے اٹھا کر لایا تھا اس کے ٹراؤزر کے کپڑے کو اپنی مٹھیوں میں بھینجے وہ اپنی اب مٹھیاں کھول کر بازو ہوا میں لہرا رہی تھی سرار سکندر کی طرف اس طرح کہ وہ اب اسے بھی اٹھائے گا جیسے اس نے عنایہ کو اٹھایا تھا پدھرانہ شفقت اگر کوئی چیز تھی تو اس وقت سالار نے چنی کے لیے وہی محسوس کی اور کسی رشتے سے اور کس رشتے سے یہ اس کی بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا اس کی سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آ سکتی تھی کہ کچھ رشتے خون کے نہیں ہوتے نصیب کے ہوتے ہیں سلار سکندر اور اس کا خاندان نصیب سے چنی کو ملا تھا سلار نے عنایہ کو نیچے اتارا اور اپنے پیروں سے لپٹی چنی کو اٹھا لیا وہ کھل کھلائی اس نے عنایہ کی طرح باری باری سالار کے گال چومے پھر وہ سالار کی گردن کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے ساتھ یوں چپک گئی کہ اب نیچے نہیں اترے گی وہ پہلا لمحہ تھا جب سالار کو اندازہ ہوا چنی سے الگ ہونا دقت طلب چنی سے الگ ہونا دقت طلب کام ہے وہ کیسے ان کے گھر اور زندگیوں کا حصہ بن گئی تھی ان میں سے کسی کو احساس بھی نہیں ہوا تھا سوائے حمین کے جو دن میں تقریباً تین سو بار یہ اعلان کرتا تھا that he finally has a baby sister Chinni کے اسٹیٹس میں یہ تبدیلی جبریل کی کوششوں سے ممکن ہوئی تھی جس نے کئی دن حمین کے ساتھ سر کھپائے پر اسے اس بات پر تیار کر لیا تھا کہ چنی کو ایڈاپٹ کر کے اپنی اولاد بنانے کے بجائے اسے بہن بنا سکتا ہے تھا بیبی سسٹر اور اب ہمین کی اس بیبی سسٹر کو کسی دارالامان چھوڑنا سلار کے لیے عجیب جان جوکھوں کا کھیل بن گیا تھا سلار سے کوئی بہت زیادہ جذباتی انسان نہیں تھا مگر ڈیڑھ سال کی بچی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا وہ واپس جانے سے پہلے ماما کے ساتھ بیٹھ کر چنی کے لیے ہر امکان کو زیر غور لاتا رہا تھا اور ہر امکان کو رد کرتا رہا یہاں تک کہ ماما نے کہہ ہی دیا تم اسے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو ان سارے امکانات نے بس یہ ایک امکان تھا جس پر سلار بات نہیں کر سکا تھا اور اب اس امکان کے بارے اس اور اب اس امکان کے اماما کی زبان پر آنے پر وہ خاموش نہیں رہ سکا ہاں لیکن یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اڈاپٹ جو بھی کرے پالنا تو تمہیں ہے تم پال سکتی ہو سالار نے اس سے پوچھا پہلے کون پال رہا ہے امامہ نے عجیب جواب دے کر جیسے سالار کو اس مشکل سے نکال لیا اگر اس کے نصیب میں زندگی تھی تو اس کی زندگی رہی اس کے نصیب میں ہمارے گھر میں ہی پرورش پانا لکھا ہے تو ہم کیسے روک سکتے ہیں شاید اس میں اس کی اور ہماری کوئی بہتری لکھی ہوگی امامہ نے سلار سے کہا تھا لیکن جو اس نے سلار سے نہیں کہا تھا وہ یہ تھا کہ وہ سلار کے لاشور میں موجود اس احساس جرم کو ختم کرنا چاہتے تھے چنی کی فیملی کے ساتھ ہونے والے حادثے سے پیدا ہوا تھا اگر اس بچی کی اچھی تعلیم و تربیت کوئی کفارہ ہو سکتا تھا تو امامہ ہاشم اپنے شوہر کے لیے کفارہ ادا کرنے کو تیار تھی چنی کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے سلار سکندر نے اس کو اپنی ولدیت بھی دی تھی اس بچی کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے سلار سکندر کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ بچی کفارہ نہیں تھی رئیسہ سلار اپنے نصیب میں اور اپنے سے منسلک ہر شخص کے نصیب میں خوش نصیبی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی وہ ہما تھی خوش نصیبی کا وہ پرندہ جو جس کے بھی سر پر بیٹھتا اسے اسے بادشاہ بادشاہ بنا دیتا اور ایک ہی کی ملکہ بننا تھا کانگو کا آخری سال سلار سکندر کے لیے کئی حوالوں سے حد ہنگامہ خیز رہا تھا وہ ورلڈ بینک کے ساتھ اپنے آخری سال میں اپنے سارے معاملات کو وائنڈ اپ کر رہا تھا اور اس کی زندگی کے آدھے دن رات جہاز پر سفر کے دوران گزر رہے تھے اور انہی روز و شب میں اس کی ملازمت کا دورانیہ ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے اسے واشنگٹن بلایا گیا تھا اور امریکی حکومت نے اسے ورلڈ بینک کے صدر کے عہدے کی پیشکش کی تھی وہ آفر جو پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے اسے بلا واسطہ کی جاتی رہی تھی اور وہ اسے ایک سر ایک سبز باغ سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا تھا وہ ایک ٹھوس حقیقت بن کر اس کے سامنے آ گئی تھی انکار اتنا آسان نہیں تھا جتنا سلار سمجھتا تھا یہ بہت بڑی ترغیب تھی وہ جس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا اسے اناؤنس کرنے میں کچھ وقت باقی تھا ورلڈ بینک کا پہلا کم عمر ترین مسلمان صدر 42 سال کی عمر میں اس عہدے پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتا تھا وہ تاریخ کا حصہ بن سکتا تھا بہت آسانی سے صرف ایک عہدے کو قبول کر لینے سے سلار سکندر نے زندگی کے اس مرحلے پر ایک بار پھر یہ اعتراف کیا تھا کہ ترغیبات سے بچنا اتنا آسان کام نہیں تھا جتنا وہ اسے سمجھنے لگا تھا سمجھنے لگ گیا تھا اس نے امریکہ میں ہونے والی میٹنگ اور اس آفر کے بارے میں سب سے پہلے کانگو واپس آنے پر امامہ کو بتایا تھا اس کے لہجے میں ضرور کچھ ایسا تھا جس سے امامہ کھٹکی تھی تو اس نے سلار سے پوچھا تو کیا سلار نے اسی انداز میں کہا ان دونوں نے ابھی کچھ دیر پہلے کھانا کھایا تھا اور وہ ڈنر ٹیبل پر ہی تھے سالار رات گئے واپس پہنچا تھا اور ہمیشہ کی طرح نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دھور تھی تم نے کیا کہا امامہ نے اس سے پوچھا میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا اس نے اس نے ڈیزرٹ ڈیزرٹ کے پیالے سے ایک چمچ لیا امامہ اس کے جواب سے جیسے بہت ناخوش ہوئی سوچنے کے لیے ٹائم انکار کر کے نہیں آئے اس جیسے سالار کو یاد دلایا تھا انکار کیا تھا قبول نہیں ہوا مجھے سوچنے کے لیے کہا گیا ہے سالار نے سویڈش کا ایک اور چمچ لیا پھر پیالہ دھور کھسکا دیا تم کیا سوچ رہے ہو سالار اماما نے میٹھا نہیں کھایا تھا اس کا پیالہ ویسا ہی پڑا تھا سالار اسے دیکھنے لگا دونوں بےحد خاموشی سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے پھر اماما کی ناخوشی اور خفکی جیسے کچھ اور بڑھی تھی اس نے سالار کے چہرے پر جیسے کچھ پڑھا تھا جو اسے پسند نہیں آیا تھا تم یہ آفر قبول کرنا چاہتے ہو اس نے سلار سے ڈائریکٹ سوال کیا کرنی چاہیے کیا سالار نے جواباً پوچھا نہیں اتنا حتمی اور دو ٹوک جواب آیا تھا کہ سلار بول ہی نہیں سکا اسے شاید پھر ویسے ہی جواب اور رد عمل کی توقع تھی جو اس نے نائب صدرات آفر ہونے پر اس کے سوال پر دیا تھا تمہیں یاد نہیں تم کس مقصد کے لیے کام کر رہے ہو اور کیا کرنا چاہتے ہو امامہ نے جیسے اسے یاد دلایا بالکل یاد ہے پھر الجھن کس بات کی ہے امامہ نے پوچھا الشن نہیں ہے صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی تھوڑا وقت چاہیے مجھے اپنے پروجیکٹ کو عملی شکل میں دنیا کے سامنے لانے کے لیے ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر کام کر لوں گا تو اس پروجیکٹ میں مجھے بہت مدد ملے گی میری اس پروجیکٹ کی ریپیوٹ بہت بڑھ جائے گی ڈھیروں کمپنیز اور انویسٹرز ہماری طرف آئیں گے بہت سی جگہ پر مجھے تعارف کروانا ہی نہیں پڑے گا امامہ نے اسے ٹوکا بس صرف یہ وجہ ہے وہ اسے دیکھنے لگا وہ پھر حتمی انداز میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی وہ دنیا میں ان چند انسانوں میں سے تھی جن کے سامنے وہ جھوٹ بول نہیں پاتا کوشش کرنے کے باوجود کیونکہ وہ اس کا جھوٹ پکڑ لیتی تھی پتہ نہیں یہ بیویوں کی خصوصیت تھی یا صرف امامہ ہاشم کی ورلڈ بینک کے صدر کے طور پر ایک مسلمان کی تعیناتی ایک اعزاز بھی تو ہے سلار نے اس بار بہت مدم آواز میں وہ ترغیب بھی سامنے رکھی ورلڈ بینک کیا ہے سلار جن ہے ہوا ہے کیا ہے کچھ بھی نہیں سود کا کام کرنے والی قوموں کا ایک اجتماع اور کیا ہے کیا اعزاز والی بات ہے اس میں کہ سود کا کام کرنے والی ان قوموں کی سربراہی ایک مسلمان کے پاس ہو یہ اعزاز نہیں شرم سے ڈوب مرنے والی بات ہے کسی مسلمان کے لیے امامہ نے جیسے سے آئینہ نہیں جوتا دکھایا تھا دکھا دیا تھا وہ خفا تھی ناخوش تھی اور بڑے آرام سے یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ ترغیب تھی جو اس کے شوہر کے قدموں کی زنجیر بن رہی تھی جن جس پروجیکٹ پر تم کام کر رہے ہو اس میں کام یا بھی تمہیں اللہ نے دینی ہے تمہارے علم تمہارے تجربے تمہاری قابلیت اور ورلڈ بینک کے ساتھ منسلک رہنے والی شناخت نے نہیں تم اب فورٹیز میں آ چکے ہو بچے بڑے ہو رہے ہیں وقت گزرتا جا رہا ہے پانچ سال ورلڈ بینک کا صدر رہنے کے بعد تم فورٹی سیون سال کے ہو چکے ہو گئے پھر اس کے بعد تم ایک اسلامی مالیاتی نظام پر کام کرنا شروع کرو گے جب تم اپنی ساری جوانی ورلڈ بینک کو دے چکے ہو گے تم یقیناً مذاق کر رہے ہو پھر اپنے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تم ایک ممکنہ انقلاب کا حصہ بنائے بیٹھے ہو وہ کہتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ گئی اور برتن سمیٹنے لگی تمہیں پتا ماما میری زندگی کا سب سے بہترین اثاثہ کیا ہے سلار سکندر نے یکدم اس سے کہا امامہ اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہی اس نے سلار سکندر کے کسی ممکنہ انکشاف میں دلچسپی نہیں لی تھی وہ اس وقت اتنی ہی بد دل تھی تمہاری یہ ظالمانہ صاف کوئی جو مجھے میری اوقات میں لے آتی ہے تو مجھ سے امپریس کیوں نہیں ہو جاتی <laughs> سلار کے انداز میں اعترافی بے بسی خراج تحسین شرمندگی اور معصومیت بیک وقت تھی امامہ اس بار رک کر اسے دیکھنے لگی میں الجھا تھا ہوا تھا لیکن گمراہ نہیں تم ٹھیک کہہ رہی ہو وقت گزرتا جا رہا ہے چیزیں سوچ سمجھ کر صبر سے کرنی چاہیے لیکن تاخیر سے نہیں وہ اب اپنا اعترافی بیان دے رہا تھا امامہ کا چہرہ کھل اٹھا تھا مجھے تم سے متاثر ہونے تمہارے گن گانے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا سالار اس کے لیے دنیا ہے مجھے تمہیں چیلنج کرنے مجھے تمہیں چیلنج کر کے تمہیں آگے بڑھانے کے لیے تمہارا ساتھی بنایا گیا ہے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا وہ مسکراتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی مجھے پتا ہے اور میں اس کی قدر بھی کرتا ہوں وہ پھر اعتراف کر رہا تھا وہ فیصلہ جو اس کے لیے مشکل بن رہا تھا وہ اس کی بیوی نے بے حد آسان کر دیا تھا وہ آسانی چاہتا تھا وہ مشکل کی طلبگار تھی کیونکہ ہر مشکل میں آسانی تھی وہ آفر میڈیا کے ذریعے سے منظر عام پر آ گئی تھی اور ورلڈ بینک کے اگلے ممکنہ صدر کے طور پر سلار سکندر کا نام بھی بہت سی جگہوں پر اچھالا جانے لگا تھا اس کے خاندان اور حلقہ احباب کے لیے یہ بہت فخر کا باعث بننے والی خبر تھی اور سلار سکندر کے انکار کرنے کے باوجود کہ اس نے یہ عہدہ فی الحال قبول نہیں کیا کوئی بھی یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر سکتا تھا یا اس سے انکار کرنا چاہیے سکندر عثمان خاص طور پر اس کے فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں ہوئے تھے کہ وہ اس آفر کو قبول کرنے کے بجائے کہ اپنے کیریئر کی اسٹیج پر ورلڈ بینک سے علیحدگی اختیار کر کے کچھ اور کرے گا انہوں نے سلار سکندر سے اور کی تفصیلات جاننے میں بھی ذرا برابر دلچسپی نہیں لی تھی ان کا فوکس صرف اس بات پر تھا کہ ورلڈ بینک وہ ورلڈ بینک کا صدر کیوں نہیں بننا چاہتا تھا ایک عام باپ کی طرح وہ بھی اپنی اولاد کے لیے دنیاوی کامیابی چاہتے تھے اور وہ دنیاوی کامیابی سامنے موجود تھی بس ہاتھ بڑھا کر تھام لینا تک دھوڑ تم عقل سے پیدل ہو اور ہمیشہ پیدل ہی رہو گے انہوں نے سالار کے ساتھ اپنی شدید خفقی کا اظہار میڈیا میں اس کے آفس کی طرف سے آنے والی اس خبر کے بات کرتے ہوئے کہا تھا جس میں اس کے آفس نے یہ بیان ریلیز کر دیا تھا کہ وہ ورلڈ بینک کی صدرات کا عہدہ سنبھالنے میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر انٹرسٹڈ نہیں اور صرف نائب صدر کے طور پر افریقہ میں اپنی ٹرمپ کو مکمل کرنا چاہتا ہے سلار چند دن کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا اور سکندر عثمان نے ضروری سمجھا تھا کہ وہ ایک بار اسے سمجھانے کی کوشش ضرور کرتے اور اس کوشش کے دوران سلار کی بتائی ہوئی وجہ پر وہ سیخ پا ہو گئے تھے ان کی وہ اولاد ساری عمر عجیب و غریب باتیں اور کارنامے کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی تم ورلڈ بینک کا صدر نہیں بننا چاہتے وہ عہدہ جو پلیٹ میں رکھ کر تمہیں پیش کیا جا رہا ہے وہ استضائی انداز میں اس سے کہہ رہے تھے جو ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھا بہت خاموشی سے باپ کی لانت ملامت سن رہا تھا تم سود سے پاک ایک اسلامی مالیاتی نظام بنانے کا خیال خیالی پلاؤ پکاتے اور کھاتے رہنا چاہتے ہو وہ اپنا تلخ ہونا نہیں چاہ رہے تھے جتنا تلخ ہو گئے تھے تمہاری طرح ڈھیروں لوگ یہ خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں اور بناتے ہی چلے جا رہے ہیں نہ کوئی نہ پہلے کوئی کچھ کر سکا تھا نہ ہی آئندہ کچھ ہونے والا ہے وہ سلار سکندر کو جیسے آئینے میں وہ عکس دکھانے کی کوشش کر رہے تھے جو ان کے خیال میں اسے کوئی دکھا نہیں پا رہا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تمہارے ذہنی فطور کے پیچھے امامہ کا ہاتھ ہوگا اس سے مشورہ تو کیا اس سے مشورہ تو کیا ہوگا نا تم نے وہ بیٹے کی رگ رگ کو جانتے تھے اور اس وقت انہیں سالار کے ساتھ ساتھ امامہ پر بھی غصہ آ رہا تھا ہر نسل اسے خیالی پلاؤ سمجھے گی تو پھر یہ صدیوں تک خیالی پلاؤ ہی رہے گا کسی ایک نسل سے کسی ایک فرد کو اٹھ کر اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا صرف حرام حرام کہہ کر تو ہم اس سودی نظام کے اندر نہیں جی سکتے سکندر کو اپنے باپ کی باتیں کڑوا سچ لگی تھیں لیکن وہ انہیں نگلنے کے لیے تیار نہیں تھا تم جانتے ہو سلار یہ موجودہ نظام ہے اسے ہٹانا کیوں مشکل ہے سکندر عثمان نے بے حد سنجیدگی سے کہا کیونکہ یہ افراد کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے ریاستوں کا بنایا ہوا نظام ہے فلاحی ریاستوں کا وہ بے شک اسلامی نہ ہو لیکن وہ اپنے اندر اس نظام کو چلا کر کم از کم اپنے معاشرے میں لوگوں کو ایک فلاحی سسٹم دیے ہوئے ہیں تم افراد کو چیلنج کر سکتے ہو تم ریاستوں کو چیلنج نہیں کر سکتے جب تک مسلم ممالک خود ایک مضبوط اقتصادی نظام بنانے کی کوشش نہیں کرتے جب تک اسلامی فلاحی ریاستوں کی شکل میں سامنے نہیں آتے کچھ نہیں بدلے گا کہیں بھی دنیا ایسی ہی رہے گی جیسی ہے اقتصادی نظام کیا ہر نظام صرف طاقتور کا چلے گا کمزور کی عقل میں کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی سکہ طاقتور کا چلتا ہے یہ سود کی جنگ نہیں ہے یہ قوموں کی جنگ ہے ہم مسلمان ہیں نکمے اور نااہل ہیں قوم کے لیے نہیں اپنے لیے جیتے ہیں اس وقت کے اس لیے مار کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے جب تک ایسے ہی رہیں گے وہ یہود و نصارہ ہے یہ ان کے عروج کی صدی ہے وہ علم اور با عمل ہے اپنی زندگیاں اپنی قوموں کے لیے قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں اس لیے وہ راج کر رہے ہیں اور راج کرتے رہیں گے جب تک ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے ہم بدوائیں دے دے کر کسی قوم کو زوال نہیں دلا سکتے ہم دہشت گرد بن کر بھی کسی قوم کے کچھ لوگ مار سکتے ہیں کچھ عمارتیں تباہ کر سکتے ہیں خوف پھیلا سکتے ہیں لیکن دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنے لیکن ہمیں مغربی اقوام سے بڑھ کر باعمل ہونا پڑے گا اور یہ مقابلہ بہت مشکل ہے اور یہ مقابلہ افراد نہیں کرتے قوم کرتی ہے متحد ہو کر سکندر عثمان نے جو بھی کہا تھا ٹھیک کہا تھا سکندر سرار سکندر بھی کچھ سال پہلے تک ایسے ہی سوچتا تھا اور اس کی سوچ آج بھی وہی ہو جاتی ہوتی تو وہ باپ کی ہاں میں ہاں ملاتا آپ ٹھیک کہتا ہے جب تک کسی قوم کے افراد صرف اس لیے جئیں اور مریں گے جب تک کچھ نہیں بدلے گا جب لوگ قوم کے لیے سوچنا شروع کر دیں گے سب کچھ بدل جائے گا اس نے سکندر عثمان سے کہا تین معاشروں اور اقوام کی مثالیں آپ دے رہے ہیں ان کے ڈھیروں افراد نے اپنی زندگیاں لیبارٹریز لائبریریز اور اپنی اسٹڈی ٹیبلز پر صرف اس خواب اور عزم کے ساتھ گزاری تھی کہ جو کام وہ فرد کے طور پر کر رہے ہیں وہ اس ان کی قوم کے لیے بہت بہتر ثابت ہو ان میں سے کوئی بھی پرسنل گلوری کے لیے زندگی قربان نہیں کر رہا تھا نہ وہ بانی اور موجد کے طور پر کوئی پہچان بنا کر تاریخ کا حصہ بننا چاہتے تھے وہ بس اسٹیٹ کو توڑنا چاہتے تھے اپنی قوم کے کل کو اپنے آج سے بہتر چاہتے تھے اور یہی خواہش میری بھی ہے ایک کوشش اپنی قوم کے لیے مجھے کر مجھے بھی کر لینے دیں مقابلے اور کتابیں لکھ لکھ کر اپنا بڑھاپا میں نہیں گزارنا چاہتا پاپا مقابلے اور کتابیں لکھ لکھ کر اپنا بڑھاپا میں نہیں گزارنا چاہتا پاپا سکندر عثمان بہت دیر تک بول ہی نہیں سکے تھے اس نے ان کی باتوں کا حوالہ دے کر ان سے بحث کی تھی اور ہمیشہ کی طرح وہ بحث جیت گیا تھا ورلڈ بینک کے کتنے صدر گزرے ہیں مجھ سے پہلے کسی کو نام بھی یاد نہیں ہوگا انہوں نے ورلڈ بینک کے طور پر کیا کرنامے کیے ہوں گے یہ بھی کسی کو یاد نہیں یا یاد اگر کسی کو ہے تو ورلڈ بینک کا نام یاد ہے کسی ہر کارے اور پرزے کا نام کسی کو یاد نہیں رہے کسی کو یاد نہیں رہے گا میں ایسے کسی ہرکارے اور پرزے کے طور پر تاریخ کا قصہ بننا نہیں چاہتا ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں شاید اس میں کامیاب ہو جاؤں اور ناکام بھی رہا تو کوئی احساس جرم تو نہیں ہوگا یہ احساس تو نہیں رہے گا کہ میں سود کھانے اور کھلانے والوں کے ساتھ زندگی گزار کر مرا سکندر عثمان سلار سکندر کی دلیلوں کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکے تھے تب بھی نہیں جب وہ ایک ٹین ایجر تھا اور اب بھی نہیں اب اس کے پاس جو دلیل تھی وہ بے حد وزنی ہو گئی تھی ٹھیک ہے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو انہوں نے بہت مایوسی سے کہا تم نے پہلے کبھی میری بات نہیں مانی تو اب کیسے مانو گے مجھے بس افسوس یہ رہے گا کہ تم بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ ترقی حاصل کرتے تھے کر سکتے تھے لیکن تمہارے ذہنی فطور نے ہمیشہ تمہاری ٹانگ کھینچی اور یہ صرف تمہارا مسئلہ نہیں ضرورت سے زیادہ ذہین ہر مسلمان کا مسئلہ ہے تم لوگ ہمیشہ وہ انتہاؤں کے درمیان دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہو نہ خود چین سے رہتے ہو نہ اپنے سے وابستہ لوگوں کو رہنے دیتے ہو وہ <clears throat> تنس کرنے کے بعد اب ایک روایتی باپ کی طرح اسے متعون کر رہے تھے سالار مسکرا دیا وہ باپ کی مایوسی کو سمجھ سکتا تھا وہ ان کا خواب توڑا تھا مجھے یقین ہے پاپا میں جو بھی کرنے جا رہا ہوں وہ صحیح ہوگا اس لیے آپ پریشان نہ ہوں اس نے سکندر کو تسلی دی اور یہ یقین تمہیں کیوں ہے سکندر نے سکندر اس کی تسلی کے باوجود تنس کے بغیر نہیں رہ سکے تھے کیونکہ آپ نے زندگی میں جب جب مجھے جس بھی فیصلے سے روکا ہے وہ میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے آپ کی ممانعت گڈ لک چارم ہے میرے لیے سکندر عثمان ٹھیک کہتے تھے اور یہ فلو کب سے چل رہا ہے تمہارا فرقان نے سالار سے پوچھا وہ تقریباً آٹھ مہینے کے بعد مل رہے تھے اور سالار ڈاکٹر صفت علی سے ملاقات کے بعد فرقان کی طرف آیا تھا دو دن بعد اس کی واپسی کی فلائٹ تھی اور فرقان نے بالکل ڈاکٹر والے انداز میں اس کی فلو کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا تھا یہ تو اب ایک ڈیڑھ ماہ سے کچھ مستقل ہی ہو گیا ہے آتا جاتا رہتا ہے سر درد کے ساتھ شدید کسی چیز سے الرجی ہے سلار نے لاپرواہی سے کہا تم کوئی میڈیسن لے رہے ہو فرقان نے پوچھا ہاں وہی اینٹی بایوٹک لیکن کبھی اثر ہو جاتا ہے کبھی نہیں سلار نے بتایا تو تم بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کروا لو کہیں کوئی اور مسئلہ نہ ہو فرقان اس وقت مر کے بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ مسئلہ اتنا بڑا ہو سکتا تھا وہ کسی معمولی بیماری کو دریافت کرنا چاہتا تھا اور یہ اس کی بدقسمتی کے تھی کہ اگلے دو دن لاہور میں اس کے کہنے پر سالار کے کروائے جانے والے ٹیسٹ نے فرقان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی تھی اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ یہ رپورٹ سالار کی ہو سکتی ہیں کیوں مزید ٹیسٹ کیوں کوئی ایسا سیریس مسئلہ تو نہیں ہے مجھے فلو ہے پہلے بھی ہوتا رہا ہے ٹھیک ہو جائے گا دوسرے دن مزید ٹیسٹ کا کہنے پر سلار نے ایک بار پھر لاپرواہی سے اس کی کی بات ہوا میں اڑانے کوشش کی تھی اسے لاہور میں اس دن کاموں کا ایک ڈھیر نپٹانا تھا اور اس ڈھیر میں کسی ہاسپٹل میں جا کر کچھ مزید ٹیسٹ کروانا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا پرکان خود بھی خود میں اتنی ہمت پیدا نہیں کر سکا کہ وہ اسے بتا پاتا کہ اس کے ابتدائی ٹیسٹ کس چیز کی جانب اشارہ کر رہے تھے یہ ضروری ہے سالار کام ہوتے رہیں گے کام ہو جاتے ہیں لیکن صحت پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا فرقان نے اس کی بات کا جواب میں کہا صحت بالکل ٹھیک ہے یار صحت کو کیا ہوا ہے ایک معمولی فلو ہونے پر تم نے ڈاکٹروں کی طرح بھی مجھے بھی ہاسپٹلائز ہاسپٹلس کے چکروں میں لگا دیا سالار نے اسی انداز میں کہا تھا اور ویسے بھی اگلے مہینے مجھے امریکہ جانا ہے وہاں میڈیکل چیک اپ کروانا ہے مجھے اپنا تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہے وہ اب اسے ٹالنے کی کوشش کر رہا تھا اور فون پر اسے کہہ رہا تھا کہ اسے کسی سے ملنا تھا اگلے پندرہ منٹ تک سب ٹھیک نہیں ہے سالار فرقان کو بلاخر اسے ٹوکنا پڑا کیا مطلب سالار اس کی بات پر ٹھٹکا میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں آدھے گھنٹے میں فرقان نے فون پر مزید کچھ کہے بغیر فون رکھ دیا تھا سالار اس کے انداز پر الجھا تھا لیکن اس نے اسے صرف ایک ڈاکٹر کا پروفیشنلزم سمجھا تھا جو اسے اپنی صحت کے حوالے سے فکر مند دے کر اپنی ذمہ داری کا ثبوت دے رہا تھا تم فوری طور پر کہیں نہیں جا رہے مجھے اس ہفتے میں تمہارے تمام ٹیسٹ کروانے ہیں اور اس کے بعد ہی تم کہیں جا سکتے ہو فرقان واقعی نہ صرف آدھے گھنٹے میں اس کے پاس پہنچ گیا تھا بلکہ اس تصارار کو اپنی سیٹ کینسل کروانے کے لیے بھی کہہ دیا تھا کیا مسئلہ ہے فرقان تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کیا چھپا رہے ہو تم کیوں ضرورت ہے مجھے اتنے لمبے چوڑے ٹیسٹ کی ٹیسٹ کی پہلی بار واقعی کھٹکا تھا کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ اسے کچھ بغیر ٹیسٹ پر آمادہ نہیں کر سکتا تھا میں صرف یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی ٹیومر نہیں ہے وہ دنیا کا مشکل ترین جملہ تھا جسے ادا کرنے کے لیے فرقان نے وہ سارے لفظ اکٹھے کیے تھے یوں جیسے سالار سے زیادہ وہ اپنے آپ کو یہ تسلی دینا چاہتا تھا کہ جو وہ رپورٹس اور اس کا طبی علم سے بتا رہا تھا وہ غلط ثابت ہو جائے ہر قیمت پر غلط ثابت ہو جائے ٹیومر سلار نے بے یقینی سے کہا برین ٹیومر فرقان نے اگلے دو لفظ جس وقت سے کہے جس دقت سے کہے سلار اس دقت سے بھی انہیں بول نہیں سکا اس کے کان جیسے سائن سائن کرنے لگے تھے جو اس جو حواس اور دماغ ایک ساتھ معاف ہوئے تھے کئی لمحے پہ یقینی سے فرقان کو دیکھتا رہا پھر اس نے کہا یہ ٹیسٹ جو تم نے کروائے یہ انڈیکیٹ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ وہ خود بھی وہ جملہ پورا نہیں کر پایا زندگی کے خوفناک ترین لمحہ تھا وہ اور خوفناک ہی لگ رہا تھا سالار کو وہ پاکستان کے بہترین ان کا اونکالوجسٹ میں سے ایک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور فرقان کو اگر ایسی کچھ علامات نظر آئی تھیں تو وہ اندازے کی غلطی نہیں ہو سکتی تھی او مائی گاڈ حمیم نے امامہ کے ساتھ اسکول کوریڈور میں چلتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں کلکاری مارتے ہوئے اپنی خوشی کا اظہار کیا mommy I have bad you so famous Imama parent teacher meeting attend کرنے اسکول آئی تھی اور حمین کو پڑھانے والی ہر ٹیچر حمین کی ممی سے ملنے کا خواہش مند تھا اور اسکول میں ہونے والی وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگز جو کبھی سالارہ امامہ کے لیے جبریل عنایہ کی وجہ سے فخر کا باعث ہوتی تھیں اب ایک کڑوی گولی تھی یا پھر تلوار کی دہاڑ جس پر چلنے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا ہر ٹیچر کے پاس ہمین کا ایک امال نامہ تھا جو وہ امامہ کو دکھانا چاہتے تھے آئی ایم سو ڈس اپوائنٹیڈ امامہ نے اپنے ساتھ چلتی ہوئی رئیسہ کو اپنے دائیں طرف سے بائیں طرف کرتے ہوئے حمین کو سرزنش کی جو اس بات پر بےحد فخر محسوس کر رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ممی ہر جگہ جانی جا رہی تھی دیکھو رئیسہ کی رئیسہ کی کسی نے شکایت نہیں کی I am so proud of her Imama نے اسے رئیسہ کی مثال دینی شروع کی آئی ڈونٹ تھنک سو حمیم نے ماں کی بات سے متاثر ہوئے بغیر بولنا شروع کر دیا every teacher said that she can't speak well وہ سیکھ لے گی ابھی چھوٹی ہے امامہ نے رئیسہ کا دفاع کرنا ضروری سمجھا لیکن جو حمین کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں تھا رئیسہ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے امامہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس بچے کی پیرویش سے بڑا چیلنج اسے لکھنا پڑھنا سکھانا تھا اسے یہ مسئلہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہوا تھا وہ پیدائشی ذہین تھے ماں باپ دونوں طرف سے اور ان کے لیے کوئی بھی چیز سیکھنا کیک واک تھا رئیسہ کے ساتھ معاملہ مختلف تھا وہ چیزوں کو مشکل سے پہچان پاتی اور انہیں یاد رکھنے کی دقت کا شکار رہتی یہ اللہ کا شکر تھا کہ وہ اوڈیوسٹک نہیں تھی نہ ہی اسے کوئی اور مینٹل ڈسیبلٹی تھی مگر وہ امامہ کے لیے ایک صبر آزما کام ضرور تھی اور رئیسہ کا کم ذہین ہونا اس کے بچوں سے بھی چھپا ہوا نہیں تھا وہ آہستہ آہستہ رئیسہ سے بہت مانوس ہونے کے باوجود یہ سمجھنے لگی تھے لگے تھے کہ وہ ان تینوں سے ڈفرینٹ تھی اس بار تمہارے بابا آئیں گے تو میں انہیں وہ ساری باتیں بتا دوں گی جو تمہارے ٹیچرز نے تمہارے بارے میں کی ہیں امامہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے دھمکایا my teachers backbite why do you want to pick a bad habit okay دیکھو پھر امامہ نے اسے دھمکایا اور فون پر سالار کو کال ملائی چند مرتبہ بیل جانے کے بعد فون اٹھا لیا گیا لیکن اٹھانے والا فرقان تھا امامہ حیران ہو گئی سالار لاہور میں تھا اور اس نے کچھ مصروفیات کی وجہ سے اپنے اپنی سیٹ آگے کروا لی تھی فرقان سے وہ جس دن پہلی بار لاہور آ کر ملا تھا اس نے امامہ کو بتایا تھا اس نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ فرقان اس کے بار بار ہونے والے فلو کی وجہ سے اسے بلڈ ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا تھا اور امامہ نے اسے کہا تھا کہ اسے فرقان کی بات مان لینی چاہیے پتہ نہیں مجھ سے کہہ رہا تھا میرے چہرے کے ایک حصے پر سوجن نظر آ رہی ہے میں نے کہا فلو ہمیشہ ناک کے اسی حصے سے ہوتا رہتا ہے اب بھی اب بھی ہے اسی شاید اسی وجہ سے لیکن ساتھ سٹی سکین کبھی کہہ رہا ہے کروا لوں گا تاکہ اسے تسلی ہو جائے ڈاکٹر آدھے پاگل ہوتے ہیں اس طبح امامہ سے کہا تھا لیکن سالار نے اسے اگلے دن یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ٹیسٹ کروا آیا تھا لیکن اس کے بعد امامہ اور سالار کی ان ٹیسٹ کی رپورٹس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی اس نے خود ہی یہ سمجھ لیا تھا کہ چونکہ سالار نے ٹیسٹ کے حوالے سے اسے کچھ بتایا نہیں تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ٹیسٹ ٹھیک ہے ہی رہے ہی رہے ہوں گے اور اب فرقان ایک بار پھر سالار کے فون پر تھا تو یہ لاہور میں اس کی سالار سے تیسری ملاقات تھی ان چند دنوں میں وہ سوچے بغیر نہیں رہ سکی وہ اب اس سے اس کا بچوں کا حال پوچھ رہا تھا لیکن اس کا انداز بہت عجیب تھا وہ خوش مزاجی جس کے طرز تخاطب کا حصہ ہوتی تھی وہ آج امامہ کو مکمل طور پر غائب محسوس ہوئی طلارہ ابھی تھوڑی دیر میں فون کرتا ہے تمہیں اس نے ابتدائی لائک سلائک کے بعد اس سے کہا فون آپ کو کیسے دے دیا اس نے یہ بات امامہ کو بہت حیران کن لگی تھی ہاں وہ اسپتال میں آئے ہوئے ہیں اور سلار کو مجھ سے کچھ کام تھا اسی لیے وہ یہاں ملنے آیا تھا مجھے ذرا واش روم تک گیا ہے تو فون یہیں چھوڑ گیا فرقان نے روانی میں وہ جگہ بتائی جہاں وہ تھے پھر اسی روانی میں ماما نے اس جگہ ہونے کا جواز دیا پھر فون اپنے پاس ہونے کی توجہ دی اور اماما کے لیے اپنے بیان کو ناقابل یقین کر دیا وہ واش روم جاتے ہوئے اپنے فون کہیں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں تھا وہ بھی ایک پبلک پلیس پر بے شک وہ فرقان کا اسپتال ہی کیوں نہ ہوتا وہ کھٹک گئی تھی لیکن اس نے مزید سوال جواب کے بجائے فون بند کر کے سلار کی کال کا انتظار کرنا بہتر سمجھا سلار ایم آر آئی کروا رہا تھا اور پچھلے چند دنوں میں اوپر تلے ہونے والے ٹیسٹ ان سارے خدشات کی تصدیق کر رہے تھے جو فرقان کو ہوئے تھے اس سے برین ٹیومر تھا لیکن اس کی نوعیت کیا تھی یہ کس اسٹیج پر تھا اس کی ہولناکی کیا تھی یہ جاننے کے لیے ابھی مزید بہت سے ٹیسٹ کر اور ڈاکٹرز کی رائے ضروری تھی سلار ابتدائی شوق کی کیفیت سے نکل چکا تھا مگر اس کی زندگی ایک دم جمود کا شکار ہو گئی تھی وہ بھاگ دوڑ جو وہ پچھلے کئی سالوں سے کرتا آ رہا تھا اور جس میں اس کی زندگی کے روز و شب گزر رہے تھے وہ عجیب انداز میں رکی تھی برین ٹیومر مہلک تھی اس کی تصدیق ہو چکی تھی لیکن وہ کتنا جان لیوا تھا اور صحت یابی کے چانسز کیا تھے علاج کیا تھا کہاں سے ہو سکتا تھا کتنی مدت کے لیے درکار تھی اس کی صحت پر اس کے کیا اثرات ہونے والے تھے اور اس سب سے بڑا سوال یہ تھا اس کی فیملی پر اس کی اس بیماری کے انکشاف کا کیا اثر ہونے والا تھا وہ بتائے یا نہ بتائے وہ چھپائے تو کس طرح اور وہ پہلا موقع تھا جب سلار سکندر نے پہلی بار بیٹھ کر اپنی زندگی کے بیالیس سالوں کے بارے میں سوچا تھا گزر جانے والے بیالیس سالوں کے بارے میں اور باقی کی رہ جانے والی مدت کے بارے میں جو یکدم ہی دہائیوں سے سمٹ کر سالوں مہینوں ہفتوں یا دنوں میں سے کسی کا روپ دھاننے والی تھی مہلت کا وہ اصول جو قرآن پاک کی بنیاد تھا اس سلار سکندر کی سمجھ میں آیا تھا لیکن یہ یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ قانون اب اس کی زندگی پر لاگو ہونے جا رہا تھا اپنی زندگی کے خاتمے کا سوچنا روزہ قیامت پر یقین رکھنے کے باوجود اس کے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے ہر چیز کا علاج ممکن ہو چکا ہے ٹیسٹ مزید ٹیسٹ میڈیسنز آ رہی ہیں کوئی بھی بیماری اب ناقابل علاج تو رہی ہی نہیں اس کے ٹیومر ہونے کی تصدیق اسی دن ہوئی تھی اور اس کی تصدیق ہو جانے پر فرقان اس سے کم اپسٹ نہیں ہوا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے گمسم بیٹھے سالار کو تسلی دینا شروع کی تھی اپنے جملوں کی بے ربطگی کے باوجود تم ابھی صرف یہ سوچو کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا سالار نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا اور پھر کہا تم ڈاکٹر ہو کر مجھ سے یہ بات کہہ رہے ہو فرقان بول نہیں پایا وہ دونوں بہت دیر تک وہاں چھپ بیٹھے رہے تھے تم فوری طور پر امریکہ چلے جاؤ بلکہ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں وہاں بہترین ڈاکٹرز اور اسپتال ہیں ہو سکتا ہے وہاں اس کا علاج ہو جائے یا ہو سکتا ہے کوئی اور حل ہو اب ڈاکٹر بن کر نہیں اس کا ایک عزیز دوست بن کر بات کر رہا تھا امامہ سے کیا کہوں اس نے فرقان سے عجیب سوال کیا ابھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار امریکہ سے ٹیسٹ ہونے دو دیکھو وہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں فرقان نے اس سے کہا تھا یہاں کے ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں فرقان نے اس کے اس سوال کو نظر انداز کر گیا تھا وہ اسے وہ سب بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا جو وہ اپنے چند ساتھی ڈاکٹر سے سالار کی رپورٹ پر مشاورت کے بعد سن چکا تھا پاکستان میں برین ٹیومرز کا علاج اور نیورو سرجری اتنی ایڈوانس نہیں ہے جتنا امریکہ میں اس لیے یہاں کے ڈاکٹرز کی رائے میرے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں رکھتی وہ نظر چرائے کہتا گیا تھا سلار صرف اس کا چہرہ دکھتا رہ گیا اسے فرقان کی بے بسی پر اپنے سے زیادہ ترس آیا وہ اسے کچھ چھپانا بھی نہیں چاہتا تھا اور کچھ بتانا بھی نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے فلو کی وجہ سے ہی گیا تھا دوبارہ بس گپ شپ کرتے ہوئے فون ٹیبل پر رکھا اور پھر اٹھانا ہے یاد ہی نہیں رہا تھا سلاڈ نے وقت فون پر امامہ سے بات کرتے ہوئے کہا وہ مطمئن ہو گئی اور فلو اس کا کیا ہوا بس چل رہا ہے ٹیسٹوں کی رپورٹس آ گئی ہاں سب ٹھیک ہے بس وائرل انفیکشن ہے اس نے کچھ میڈیس میڈیسنس دی ہیں ٹھیک ہو جائے گا میں تو پریشان ہو گئی تھی میں نے سوچا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کیوں دوبارہ اسپتال میں فرقان کے ساتھ بیٹھے ہو وہ خاموشی سے اس کی گفتگو سنتا رہا فرقان نے ٹھیک مشورہ دیا تھا اسے ابھی امامہ کو کچھ بھی نہیں بتانا چاہیے تھا لیکن اس کے لہجے میں چھلکنے والے اطمینان نے اسے عجیب طریقے سے گھائل کیا وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا وہ اب اسے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی بچوں سے باری باری بات کروا رہی تھی وہ پچھلے تین دن سے جبریل کو قرآن پاک نہیں پڑھا پایا تھا امامہ نے اسے یاد دلایا تم پڑھا دو سلار نے جواباً کہا میں تو پچھلے تین دن سے پڑھا رہی ہوں ریویژن کروا رہی ہوں نیا سبق تو تم ہی دو گے وہ اس سے کہہ رہی تھی کتنے پارے رہ گئے سلار نے اس کی بات پر عجیب غائب دماغی سے پوچھا امام نے نوٹس کیا آخری دس جلدی ہو جائیں گے وہ بڑبڑایا ہاں انشاءاللہ وہ ماشاءاللہ ذہین بھی تو بہت ہے دس سال کا ہونے سے پہلے ہی قرآن پاک مکمل ہو جانے گا اس کا وہ اس بار سالار کے لہجے پر غور کیے بغیر کہتی گئی وہ چاہتے تھے جبریل اس سے بھی کم عمری میں قرآن پاک حفظ کر لیتا کیونکہ وہ بلا کا ذہین تھا اور اس کی زبان سے بہت صاف اور اس کی زبان بہت صاف تھی لیکن سلار نے اسے اس عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے پر لگایا تھا جب وہ کچھ باشعور ہو کر اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ ساتھ اس فریضے کی اہمیت سے بھی واقف ہو گیا تھا اسکائپ کی اسکرین پر اب باری باری اس کے بچے دکھنے لگے تھے وہ اب لیپ ٹاپ آن کیے ہوئے بیٹھا ان کی شرارتوں کو دیکھ رہا تھا وہ ایک بھیانک حقیقت کے اندر بیٹھا ایک خوبصورت خواب دیکھ رہا تھا وہ باری باری اپنی طرف کے کمپیوٹر کے کیمرے کے سامنے منہ کر کر کے باپ کو ہیلو کہہ رہے تھے بابا آج آپ نے کوکی آج میں نے کوکی بنائی ہے انایا سے اسکرین پر ایک بڑے سائز کا بسکٹ دکھا رہی تھی واہ یہ تو بہت یمی دکھتی ہے سالار نے اپنے اندر کی فشار کو چھپاتے ہوئے بیٹی کو داد دی سب کچھ وہ اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ سب کچھ ختم ہونے ہو جانے والا تھا امامہ ان سب کو وہاں سے ہٹا کر لے گئی تھی کیونکہ اب جبیل کو نیا سبق پڑھنا تھا وہ اور اس کا نو سارا بیٹا آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ سالار سے اگلا سبق پوچھ رہا تھا سالار نے اسے پچھلا سبق سنانے کے لیے کہا تھا جبریل نے پڑھنا شروع کیا تھا سینے پر ہاتھ باندھے آنکھیں بند کیے خوش الحان آواز میں اس نے باپ سے صرف ذہانت ورثے میں نہیں پائی تھی خوش خوش الحانی بھی پائی تھی نو سال کی عمر میں بھی اس کی کرت دلوں کو چھو لینے کی صلاحیت رکھتی تھی کسی بھی سننے والے کی آنکھوں کو نم کر سکتی تھی جبریل نے کب اپنا پہلا سبق ختم کیا سلار کو اندازہ ہی نہیں ہوا وہ کہیں اور پہنچا ہوا تھا جبریل نے آنکھیں کھول کر اپنے ہاتھ سینے سے ہٹا کر سامنے رکھے قرآن پاک کو دیکھا پھر اسکرین پر باپ کے نظر آنے والے چہرے کو جو کسی بت کی طرح بے حص و حرکت تھا بابا جبریل کو ایک لمحے کے لیے لگا شاید نیٹ کا کنیکشن ختم ہو گیا تھا یا سگنلز کی وجہ سے سٹریمنگ نہیں ہو پائی تھی سالار چونک کر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اس نے جبریل کو ایک بار پھر پچھلا سبق سنانے کو کہا وہ حیران ہوا تھا وہ تو میں نے سنا دیا میں نہیں سن سکا ایک بار پھر سناؤ وہ پہلا موقع تھا جب جبریل نے باپ کے چہرے کو بے حد غور سے دیکھا تھا کچھ مستہ تھا اس دن باپ کو یہ اندازہ نہیں ہو اندازہ ہو گیا تھا لیکن کوئی سوال کے بغیر اس نے ایک بار پھر پچھلا سبق سنانا شروع کر دیا اس بار سلار پہلے کی طرح کہیں اور محو نہیں ہوا تھا اس نے بیٹے کو نیا سبق پڑھا کر اور چند بار دہرانے کے بعد اسکائپ بند کر دیا تھا اس ذوق بابا کیا بابا ٹھیک ہے جبریل نے اسکائپ پر سلار سے بات کرنے کے بعد ماں سے پوچھا ہاں وہ ٹھیک ہے بس فلو ہے اس لیے کچھ طبیعت خراب ہے ان کی امامہ نے اس کے سوال پر زیادہ غور کیے بغیر کہا ون از ہی ریٹرننگ جبریل نے اگلا سوال کیا ابھی تو امریکہ جا رہے ہیں دو ہفتوں کے لیے پاکستان سے کہہ رہے تھے کچھ میٹنگز ہیں پھر امریکہ سے آئیں گے امام نے سالار سے فون پر ہونے والی گفتگو سے بتائی ورلڈ بینک کے نائب صدارت چھوڑنے سے صرف دو ہفتے پہلے جب سلار کانگو میں الوداعی ملاقاتیں اور فیئر ویل ڈنر لینے میں مصروف تھا وال اسٹریٹ جرنل نے ورلڈ بینک کی صدارت سے انکار کی وجہ ڈھونڈ نکالتے ہوئے سلار سکندر کو ہونے والے برین ٹیومر کی نیوز بریک کی تھی او اور پھر یہ خبر اس اخبار نے نہیں ڈھیروں دوسرے اخبارات نے بھی لگائی تھی سلار سکندر کے برین ٹیومر کی بریکنگ نیوز میں مغرب کو دلچسپی نہیں تھی نہ ہی میڈیا کو دلچسپی اگر تھی تو سی آئی اے کو اس سٹیج پر سلار کی مہلک بیماری کی خبر بریک کرنے کا مطلب اس پروجیکٹ کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی کمر توڑنے کے مترادف تھا جس پر سلار کام کر رہا تھا وہ جانتے تھے سلار ورلڈ بینک سے الگ ہونے کے بعد کیا کرنے جا رہا تھا اور انہیں یقین تھا جو وہ کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا وہ ناممکنات میں سے تھا اس کے باوجود حفاظتی اقدامات ضروری تھے اور سب سے بہترین دفاعی حکمت عملی وہی تھی جو انہوں نے اختیار کی تھی وہ سلار سکندر کی بیماری کو مشتہر کرنے کے بعد اب اس پروجیکٹ کے ممکنہ سرمایہ کاروں کے پیچھے ہٹ جانے کا انتظار کر رہے تھے وہ شطرنج تھی سلار اپنے مہرے سجا کر پہلی چال چلنے کی تیاری کر رہا تھا وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے انہوں نے پہلی چال چل دی تھی اور پہلی چال میں ہی بادشاہ کو شہمات ہونے والی تھی یہ کم از کم ان کو یقین تھا اچھا اس نے انٹرنیٹ پر کلائما کا لفظ گوگل پر سرچ کیا پھر اولیگو ڈینڈرو گلیوما کو ساڑھے نو سال کی عمر میں محمد جبریل سکندر نے ان دو لفظوں کو سپیلنگ بی کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے ان الفاظ کی فہرست میں شامل کیا تھا جس کی سپیلنگز اسے یاد تھی یاد کرنا تھی اسے ان دو الفاظ کی سپیلنگز یاد کرتے ہوئے اندازہ نہیں تھا وہ اپنے باپ کو لاحق دنیا کے مولک ترین برین ٹیومر سے واقفیت حاصل کر رہا تھا اسپیلنگ بی کے مقابلے کے لیے جبریل نے صرف ان الفاظ کی اسپیلنگ یاد کی تھی وہ دو الفاظ کیا تھے وہ کھوجنے کی کوشش اس نے تب کی تھی جب اس نے انٹرنیٹ پر اپنے باپ کے نام کے ساتھ اس کی بیماری کے حوالے سے خبر دیکھی تھی وہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ تھی جو ان کے ڈیسک ٹاپ کا جو ان کے ڈیسک ٹاپ کا ہوم پیج تھا اور کئی بار سالار کے ذریعے استعمال آتا تھا اور اس ہوم پیج پر تازہ ترین سکرول ہونے والی خبروں میں سے ایک سالار سکندر کی بیماری کے حوالے سے وال سٹریٹ جرنل کی نیوز تھی جو صرف آدھا گھنٹے پہلے بریک ہوئی تھی ساڑھے نو سال کے اس بچے نے اس بیماری کو کھوجنا شروع کیا تھا سرارہ بھی گھر نہیں لوٹا تھا امامہ دوسرے کمرے میں بچوں کو پڑھا رہی تھی اور جبریل انٹرنیٹ پر ساک بیٹھا یہ پڑھ رہا تھا کہ اس کا باپ گریڈ ٹو کے اولیگو کا شکار تھا اس ٹیومر کا علاج نہیں ہو سکتا تھا مکمل طور پر کامیاب علاج اور اگر علاج ہو بھی جاتا تو مریض سات سے دس سال تک زندہ رہ سکتا تھا اس برین ٹیومر کے مریض صحت مند ہو کر بھی اس سے زیادہ نہیں جی سکتے تھے ساڑھے نو سال کا وہ بچہ اس دن چند لمحوں میں بڑا ہو گیا تھا اس گھر میں سلار کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس سے سلار کی بیماری اور اس کی نوعیت اور اثرات کا علم ہوا تھا جبریل کی کے سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ اس ہولناک انکشاف کا کیا کرے ماں کو بتا دے یا نہ بتائے یہ اس کا ڈائلیما نہیں تھا اس کا مخمہ اور تھا حمین جاؤ بھائی کو بلا کر لاؤ وہ سونے سے پہلے تم لوگوں کو دعا پڑھا دے پتہ نہیں اتنی دیر کیوں لگا دی اس نے بچوں کو پڑھانے سے فارغ ہونے کے بعد انہیں سونے کے لیے لیٹنے کا کہتے ہوئے امامہ کو جبریل یاد آیا اسے کمرے میں اسے گئے کافی دیر ہو گئی تھی آج میں پڑھاتا ہوں حمید نے اعلان کرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ کسی نمازی کی طرح سینے پر باندھتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں دعا پڑھانے کے لیے اپنا منہ کھولا اور امامہ نے تہکمانہ انداز میں فوری طور پر اسے ٹوکا حمید بھائی پڑھائے گا حمید نے بند آنکھیں کھول لیں اور سینے پر بندے ہاتھ بھی اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتا امامہ نے نائٹ سوٹ کے اس پاجامے پر لگی گرہ کو دیکھا جو ابھی بھی ابھی ابھی باتھ روم سے پہن کر باہر نکلا تھا پاجامے کے اوپری حصے کو ازبند کے بجائے ایک بڑی سی گھیرا لگا کر کسا گیا تھا اور اس گھیرا کے دونوں سرے کسی خرگوش کے کانوں کی طرح اس کی پیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے ادھر آؤ امامہ نے اسے بلایا یہ کیا ہے اس نے جھک کر نیچے بیٹھتے ہوئے اس گھیرا کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ پاجامے کو ٹھیک کر سکے حمید نے ایک چیخ ماری اور جھٹکا کھا کر اس گھیرا پر دونوں ہاتھ رکھے پیچھے ہٹا ممی نہیں اس کو اس کی اسٹرنگ کہاں ہے اماما کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس گرا کو باندھنے کی وجہ کیا تھی میں نے اسکول میں کسی کو دے دی ہے اماما نے حیرانی سے پوچھا کیوں چیریٹی میں حمید نے جملہ مکمل کیا اماما نے کا بکا ہو کر اپنے اس بیٹے کو اعتماد اور اعتماد اور اطمینان دیکھا چیریٹی میں وہ واقعی حیران تھی صرف ایک ڈوری کو نہیں مختصر جواب آیا پھر ڈوری سے بیگ کو باندھا تھا کس بیگ کو امامہ کا ماتھا ٹھنکا ایک بیگ کو جس میں ٹوائز تھے جو جواب اب بھی پورا آیا تھا کس کی ٹوائز امامہ کے ماتھے پر بل پڑے ویل امامہ حمین نے اپنے ماں اب ماں رئیسہ اور عنایہ کو باری باری محتاط انداز میں دیکھا اور اپنے جواب کو گول مول کرنے کی بہترین کوشش کی there were many owners امامہ کو ایک لمحے میں سمجھ آیا تھا مینی آنرز کون تھے کس کو دیے کیوں دیے کس سے اجازت لی اس طرح یک کے بعد دیگرے تابڑ توڑ سوالوں کی بھوچاڑ کر دی یہ پہلا موقع نہیں تھا جب حمین سکندر نے مہاتما بدھ بننے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کے کھلونے دھان کیے تھے اور اس کے بہن بھائی میں اگر بھلا کا تحمل نہ ہوتا تو وہ اس کے اس کرنامے پر ہر بار بلا کا رن پڑتا کی آنکھیں اب آنسوں سے لبا لب بھر گئی تھی اس چھوٹے بھائی نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ وہ ان کی ہر چیز کو کسی بھی وقت مشتری جذبہ کے تحت کسی کو بھی دے سکتا تھا ممی ان بری طرح بل بلائی تھی چیریٹی از ناٹ اے سین حمین نے اپنی آنکھیں عادت گول کرتے ہوئے ان دو الفاظ کا ایک بار پھر استعمال کیا جو پچھلے کچھ دنوں سے بار بار اس کی گفتگو میں آ رہے تھے رئیسہ ساری گفتگو کے دوران اپنے بیڈ پر لیٹی ان دونوں کو خاموشی سے سن رہی تھی تم نے میرے کھلونے چرائے انایا کا بس چلتا تھا وہ اس کو پیٹ ڈالتی کم از کم رات کے اس پہر جب اسے یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا کون کون سا کھلونا چیریٹی میں دے آیا تھا صبح بات کریں گے اس بارے میں ابھی نہیں امامہ نے مداخلت کی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی ہے صوفہ پر پڑا اس کا سیل بچنے لگا اس کا خیال تھا وہ سلار کی کال تھی حمین جا کر اپنے بیٹ پہ لیٹو میں خود بلا لاتی ہوں جبریل کو امامہ نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے حمین کو ٹوکا وہ بےحد پرمبرداری سے واپس اپنے بیٹ کی طرف آ گیا تھا امام نے سیل فون پر سکندر کا نام چمکتے دیکھا اور کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے تینوں بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا سالار کہاں ہے سکندر عثمان نے اس کے سلام کا جواب دیتی عجیب استراب میں اس سے پوچھا تھا ایک ڈنر میں گئے ہیں بس ابھی آنے ہی والے ہیں میں ایسے کال کر رہا تھا وہ میری کال ریسیو نہیں کر رہا امامہ کو ان کے لہجے میں عجیب سی پریشانی اور گھبراہٹ محسوس ہوئی تھی ہو سکتا ہے ڈنر میں آپ کی کال نہ لے پا رہے ہوں وہ اکثر اپنا فون فنکشنز میں سائلنٹ کر دیتے ہیں خیریت ہے نا پاپا وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی تم لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپائی ہے سکندر عثمان حواس باختگی میں کہتے چلے گئے انہیں کچھ دیر پہلے ان کے ایک قریبی عزیز نے اس حوالے سے فون کیا تھا اس عزیز نے سالار کی بیماری کے حوالے سے خبر کسی چینل پر دیکھی تھی اور پھر فوری طور پر افسوس کا اظہار کرنے کے لیے سکندر کو فون کیا تھا اور سکندر ان کے اظہار افسوس پر شوق رہ گئے تھے انہیں یقین نہیں آیا سالار کے بارے میں وہ جو بھی کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا لیکن اس کے بعد اگلے دس پندرہ منٹوں میں انہیں اوپر تلے کا ہی کالز آئی تھیں اور انہوں نے حواس باختی کے عالم میں سالار کو کالز کرنا شروع کر دی تھی جو اس نے ریسیو نہیں کی اس دن میں بیٹھے سکندر عثمان کی کال آنے سے پہلے سالار کو پتہ چل گیا تھا کہ میڈیا میں اس کی بیماری کی خبر بریک ہو چکی تھی اس کے سٹاف نے اسے اطلاع دی تھی اور ڈنر ٹیبل پر بیٹھا ہوا سالار سکتے میں آ گیا تھا اس سے اسٹیج پر اس خبر کے آؤٹ ہونے کی مضمرات کا اندازہ چند ثانیوں میں ہو گیا تھا وہ آگے نہیں سوچ سکا تھا وہ چند گھنٹے پہلے گھر سے نکلتے ہوئے گھر پر ایک خوش و خورم خاندان چھوڑ کر آیا تھا جو بھی لاوا تھا اس کے اندر تھا کوئی دوسرا اس کی لپیٹ میں آ کر خاکتر خاکستر نہیں ہوا تھا اور اب سلار سکندر کا فون ٹیکس میسیجز اور مس کال سے اٹ ہو گیا تھا اور وہ اس ڈنر پر بیٹھے صرف اس نقصان کو کنٹرول کرنے کے طریقے سوچ رہا تھا جو اس خبر سے پہنچ سکتا تھا کیا نہیں بتایا پاپا کیا چھپایا میں نے آپ سے امامہ کی سمجھ میں سکندر عثمان کی بات نہیں آئی تھی اسے لگا اس نے شاید ان کی بات سننے اور سمجھنے میں کوئی غلطی کی تھی برین ٹیومر کے بارے میں سکندر عثمان نے جیسے کراتے ہوئے کہا تھا مگر اس کے باوجود سلار کا نام نہیں لے سکے تھے ماما اب بھی نہیں کچھ سمجھی برین ٹیومر کس کے برین ٹیومر کے بارے میں وہ الجھی اور وہ پہلا موقع تھا جب سکندر عثمان کو احساس ہوا کہ وہ بھی اس ان کی طرح بے خبر تھی پاپا آپ کس کے برین ٹیومر کی بات کر رہے ہیں ماما نے ان کو خاموش پا کر ایک بار پھر پوچھا جب آپ سکندر عثمان کے حلق میں اٹکا اٹک گیا تھا پاپا امامہ ان کے مسلسل خاموش رہنے پر ایک بار پھر اپنا سوال دہرانا چاہتی تھی مگر دہرا نہیں سکی بجلی کے کوندے کی طرح اس کے دماغ میں اپنے ہی سوال کا جواب آیا تھا سکندر عثمان کس کی بیماری پر یوں بے چین ہو سکتے تھے سالار کیا وہ سالار کی بات کر رہے تھے سالار کے برین ٹیومر کی ایک جھماکے کے ساتھ اس سے کئی ہفتے پہلے کی فرقان اور اپنی بات چیت یاد آئی ہاسپٹل کا وزٹ کچھ ہفتوں سے سالار کا بدلا ہوا رویہ وہ بے یقینی کے عالم میں فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی یہ اس کا وہم تھا اسے وہم ہی ہونا چاہیے اس نے جیسے گڑ گڑا کر دعا کی تھی اب کچھ اور نہیں کوئی اور کوئی آزمائش نہیں اس نے اپنے مفلوج ہوتے ہوئے احساب کے ساتھ عنایا حمین رئیسہ کو دیکھا جو خوش گپیاں کرتے ہوئے سونے کی تیاری میں مصروف تھے فون پر اب دونوں طرف خاموشی تھی نہ سکندر بول پا رہے تھے نہ وہ وہاں پچھتاوا تھا یا بے یقینی سلار کا نام لینے کی نہ ان میں ہمت تھی نہ اس میں حوصلہ آپ سے کس نے کہا امامہ نے بلاخر جیسے اپنے اوسان پر قابو پاتے ہوئے کامتی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا اس نے اپنے پچھلے سوال کے جواب پر اصرار نہیں کیا تھا اس نے تمہیں نہیں بتایا سکندر عثمان نے عجیب بے بسی کے ساتھ اس سے پوچھا کیوں جیسا یہ نہیں کہنا چاہتے تھے یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ خبر غلط تھی کاش کہہ سکتے امامہ کو اس سوال کا جواب دینے یا سوچنے کا موقع نہیں ملا اس نے باہر ہارن کی آواز سنی تھی میں کچھ دیر میں آپ سے بات کرتی ہوں پاپا اس نے اپنے سر پڑتے ہاتھ میں تھامے فون کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے سکندر عثمان سے کہا مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا وہ اپنے پچھتاوے کا اظہار کے بغیر نہیں رہ پائے اس حالت میں بھی انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کے اس انکشاف پر امامہ پر کیا گزری ہوگی امامہ نے جواب نہیں دیا فون بند کر دیا سب کچھ یکدم ہی محل سب سب کچھ یکدم ہی محمل بے معنی ہو گیا تھا کسی بت کی طرح فون کو گود میں رکھے وہ ساکھ بیٹھی رہی وہ ساری زندگی برے وقت سے ڈرتی رہی تھی اور برے وقت کی آہٹ پر کان لگائے رکھتی تھی اور بس اب بس کچھ ہی سال تو ایسے گزرے تھے کہ اس نے آہٹوں پر کان لگانے بند کیے اور برا وقت وہ جیسے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اتنا دبے پاؤں اتنا اچانک کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی مجھ سے کچھ فاصلے پر عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ وقتاً فوقتاً گفتگو کرتا ہوا ہمین سونے کی کوشش میں بھی صوفے پر بدھ کی طرح بیٹھی ماں پر نظر تھا ممی نے دادا سے فون پر بات کی تھی اور پھر ممی خاموش بیٹھی ہوئی تھی وہ ہارن بجنے پر بھی پاپا کو ریسیو کرنے نہیں گئی تھی حمید نے جمائی لیتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کیا امامہ کو ایک بار پھر دیکھا پھر عنایا اور رئیسہ کو جو تقریباً نیند کی وادی میں جانے والی تھی ایک اور جماہی لے کر اس نے ماما کو مخاطب کیا مامی آپ ٹھیک ہیں امامہ نے چونک کر خالی نظروں سے حمین کو دیکھا وہ حمین کا سوال نہیں سمجھ سمجھ نہیں سکی تھی بس یہ پتہ چلا تھا کہ اس نے کچھ کہا تھا جواب دینے یا کوئی اور سوال کرنے کے بجائے وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی حمین کچھ اور الجھا تھا اس کی ماں انہیں خدا حافظ کہے بغیر اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیے بغیر ایسے نہیں جاتی تھی جیسے وہ اس وقت گئی یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا حمید کی زندگی میں اس کا دماغ الجھا تھا اس گھر کے افراد باری باری اس طوفان کے ہچکولوں کو محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے تم ابھی تک جاگ رہے ہو سالار نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہاں پڑے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے جبریل کو دیکھ لیا تھا باپ کی آواز جبریل کو کسی کرنٹ کی طرح لگی تھی برق رفتاری سے اس طرح کمپیوٹر کی اسکرین پر وہ سائٹ بند کی جو وہ کھولے بیٹھا تھا اور پھر مزید کچھ بھی بند کے بغیر وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے گھوما وہ باپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھا جو لاؤنج کے بیرونی دروازے سے سیدھا اندر آیا تھا لیکن ابھی تک اس کے قریب نہیں پہنچا تھا ماما ہارن کی آواز سن کر بھی نہیں آئی تھی جبریل ہارن کی آواز سن ہی نہیں سکا تھا اس کا ذہن جس گردار میں پھنسا ہوا تھا وہاں وہ سن بھی نہیں سکتا تھا میں ایک اسائنمنٹ کی تیاری کر رہا تھا جبریل نے اپنے سامنے کھڑے سالار کو دیکھے بغیر نظریں ملائے بغیر کہا وہ باپ کا چہرہ کیوں نہیں دیکھ رہا تھا وہ ساڑھے نو سال کا بچہ وقت نہیں سمجھ پا رہا تھا اس نے جیسے بے خبری میں ایک ایسا راز پا لیا تھا جسے وہ کسی کے سامنے آیا ہو جانے سے ڈر رہا تھا سلار نے جبیل کا چہرہ دیکھا اس کے اوقب میں ڈیسک ٹاپ پر ورلڈ بینک کا ہوم پیج دیکھا پھر اس نے اپنی ڈنر جیکٹ اتارتے ہوئے اس سے کہا بہت دیر ہو گئی ہے ساڑھے دس ہو رہے ہیں اور تمہیں دس بجے سے پہلے پہلے سب کام کر لینا چاہیے یاد ہے سلار نے جیسے اسے یاد دہانی کرائی تھی وہ اس گھر کے بچوں کے لیے ایک طے شدہ معمول تھا دس بجے سے پہلے پہلے اپنا کام مکمل کر کے سو جانا جبریل نے ایک بار بھی باپ کو دیکھے بغیر سر ہلایا اور اس بار بھی باپ کو دیکھے بغیر سر ہلایا اٹھ کر کھڑا ہو گیا تمہاری ممی کا سلار نے پوچھا ہارن کی آواز کے باوجود بھی اس کا استقبال کرنے نہیں آئی تھی اور جبریل رات کے اس پہر لاؤنج پر ڈسٹا پر اکیلا موجود تھا اس کے گھر میں یہ خلاف معمول تھا وہ خدشہ جو اسے ڈنر میں لاحق ہوا تھا وہ جیسے یقین میں بدلتا جا رہا تھا جبریل کو جواب دینا نہیں پڑا بچوں کے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ آ گئی تھی سلار نے اسے دیکھا اور اس کے چہرے پر پڑنے والی ایک نظر ہی اسے بتانے کے لیے کافی تھی کہ اس کے بدترین خدشات ٹھیک ثابت ہوئے تھے اس لاؤنج پہ موجود تینوں افراد عجیب ڈرامائی انداز میں وہاں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے کسی اسٹیج پلے کے کر کے ایکٹریس کی طرح جو ڈرامے کے درمیان اپنی لائنز بھولنے کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر آمد اور جانے کا راستہ بھی بھول چکے تھے اور اس بات کے منتظر تھے کہ پہلے دوسرا جائے وہ خاموش اس وہ خاموشی اس ساڑھے نو سال کے بچے نے پہلی بار اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے درمیان ایک دیوار کی طرح حائل ہوتی دیکھی تھی اور اس خاموشی نے اس کے خوف کو بڑھایا تھا وہ بلا کا ذہین تھا لیکن دنیا کی کوئی ذہانت انسانی رشتوں کے الجھے دھاگوں کو سلجھا نہیں سکتی نہ جذباتیت کو مات دے سکتی ہے نہ بے بسی بے حسی کو توڑ سکتی ہے نہ خاموشی کی دیواریں چھید سکتی ہے سلار کی طرح جبریل نے بھی تو یہ جان لیا تھا کہ امامہ کو بھی سلار کے بارے میں امامہ بھی سلار کے بارے میں جان گئی تھی بیماری کے بارے میں جان گئی تھی لیکن یہ انکشاف اسے کس حد تک اذیت دے رہا تھا جبریل اس کا اندازہ نہیں کر پا رہا تھا نہ اس کے رد عمل کا گڈ نائٹ اس جیسے راہ فرار سوچ گئی تھی وہ دو لفظ بول کر ماں کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے غیر متوازن چال کے ساتھ چلا گیا لاؤنج میں کھڑے رہ جانے والے ان دونوں افراد نے اسے نہیں دیکھا تھا اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر پیچھے دیکھے بغیر وہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے تھی اور میکانکی انداز میں اندر آئی تھی یوں جیسے کسی ٹرانس میں تھی زہر زیادہ نہیں تھی دہشت زدہ تھی یوں جیسے بہت کچھ پوچھنے کے باوجود کچھ پوچھنا نہیں چاہتی تھی جیسے اسے یقین تھا اب جو بھی خبر ملنی تھی بد سے بدتر ملنی تھی سلار اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا ڈنر جیکٹ کو سوفے پر پھینکتے ہوئے اس اس اس اس نے نے وہ فون ٹراؤزرز کی جیب سے سے نکال لیا تھا تھا جو رہا عثمان تھے بار باپ صرف نظر نہیں باپ سے صرف نظر نہیں کیا تھا جب اماما کو سب کچھ پتا چل چکا تھا تو پھر باقی کس سے کیا چھپانا تھا اسے اس کی آواز سنتے ہی سکندر عثمان اپنا حوصلہ کھو بیٹھے تھے سلار نے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا اور اس لمحے اسے پہلی بار احساس ہوا کہ صرف اولاد کے آنسو ہی تکلیف دہ نہیں ہوتے ماں باپ کو اپنی نظروں کے سامنے اپنی وجہ سے روتے دیکھنا بھی بے حد مشکل ہوتا ہے تم نے طے کر رکھا ہے کہ تم ساری عمر مجھے چین نہیں لینے دو گے سکندر عثمان نے آنسو کے درمیان اس سے کہا تو اولاد کی تکلیف پر پریشان ہونے والے باپ تھے وہ رو پڑنے والے باپ نہیں تھے آج ان کا یہ الزام بھی اس اولاد نے ختم کیا تھا جو اتنے سالوں سے ان کے لیے فخر کا باعث پڑھ رہی تھی اس بار تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا بابا اس جملے نے سکندر عثمان کو مزید زخمی کیا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا واقعی اس بار تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا میں اور تمہاری کن شاخ آ رہے ہیں اسی ہفتے انہوں نے اپنے آپ پر کاپو پانے کی کوشش کی تھی پاپا کیا فائدہ ہے میں وقت نہیں دے پاؤں گا سب کچھ وائنڈ اپ کر رہا ہوں میں یہاں کچھ دنوں کی بات ہے پھر میں آ جاؤں گا آپ کے پاس پاکستان اس نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی وہ ان دونوں کو ان حالات میں اپنے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا تھا آپ پریشان نہ میں فی الحال بالکل ٹھیک ہوں ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے آپ سے دعا کریں ممی سے میری بات کروا دیں اس نے سکندر عثمان کو دلاسہ دیتے ہوئے انہیں ماں سے بات کروانے کو کہا <clears throat> طیبہ بھی اسی کیفیت میں تھی جس میں سکندر عثمان تھے اس کی بیماری کا انکشاف جیسے ایک آتش فشاں کے پھٹنے کی طرح تھا جس نے منٹوں میں اس سے جڑے ہر شخص کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا کمرے میں ٹہلتے ہوئے فون کان سے لگائے وہ اپنے ماں باپ کو تسلیاں دیتے ہوئے اس وجود سے بے خبر نہیں تھا جو کمرے کے درمیان اس ساری گفتگو کے دوران کسی بت کی طرح ساخت کھڑا تھا ایک ایک لفظ کو سنتے ہوئے اور ایک بھی لفظ کو سمجھے بغیر سلار نے بلا کر فون بند کیا اور اسے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا ایک عجیب سا احساس سے جرم تھا جس کا شکار وہ اس وقت ہو رہا تھا پتہ نہیں ایسا جرم تھا یا خود ترسی اس کی بیماری نے اسے بڑے غلط انداز میں سب کی توجہ کا مرکز بنایا تھا سب کی توجہ کا مرکز اور ہر ایک کی تکلیف کا باعث اس نے فون رکھ کر امامہ کو دیکھا اس کا چہرہ سفید تھا بالکل بے رنگیوں جیسے اس نے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو اس پر نظریں جمائے پلکھے چپکائے بغیر شاکی نظریں بے یقینی سے بھری ہوئی بیٹھ کے بات کرتے ہیں خاموشی کو سلان نے توڑا تھا وہ اس کی نظروں کو سامنا نہیں کر پا رہا تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر امامہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے صوفے کی طرف لے آیا وہ کھنچی چلی کھنچی چلی آئی تھی یوں جیسے ایک روبوٹ ہو تو میں کس نے بتایا بہت دیر صوفے پر برابر ایک دوسرے کو دیکھے بغیر گمسم بیٹھے سالار نے بلا کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ گفتگو کا آغاز اب بھی اسے ہی کرنا تھا سوال کا جواب جاننے کے باوجود اس نے پوچھا تھا اس سوال کے علاوہ سارے سوال مہلک تھے سارے سوالوں سے وہ بچنا چاہتا تھا کسی دوسرے کے بارے میں پوچھنا اور بات کرنا اور بات تھی اپنے بارے میں بات کرنا اپنی بیماری اپنی زندگی اپنی موت یہ انسان نہیں کر سکتا تھا وہ بھی انسان تھا تم نے کیوں نہیں بتایا سوال کا جواب وہ نہیں آیا تھا جس کی سے توقع تھی سوال کا جواب سوال سے ہی آیا تھا گلے میں پھنسی ہوئی رندی ہوئی زخمی سی آواز میں وہ ماما کی آواز نہیں تھی بے بسی اور بے یقینی کی آواز تھی کیا ہوا کب ہوا اس سے بھی زیادہ چھپنے والا سوال اس نے اسے اس قابل کیوں نہیں سمجھا تھا کہ اپنی زندگی کی اتنی بڑی تکلیف و خبر اپنی تکلیف خبر کو اس کے ساتھ بانٹتا چھپاتا چھپانا کیوں ضروری سمجھا تھا زندگی کے اتنے سال ساتھ گزارنے کے باوجود بھی ہمت نہیں پڑی جب آپ نے امامہ کو امامہ کی ہمت بھی توڑی تھی وہ کم حوصلہ تو کبھی نہیں تھا تو کیا وہ خبر اس بیماری کی نوعیت اس حد تک خراب تھی کہ وہ کم ہمت ہو رہا تھا اسے دیکھے بغیر اب جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے اسے تی بیماری کے بارے میں بتا رہا تھا ٹیومر کی تشخیص نوعیت ممکنہ علاج متوقع مضمرات مدم آواز میں اسے دیکھے اس سے نظریں ملائے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتا چلا گیا وہ دم سادے سب کچھ سنتی گئی ہوں جیسے وہ اپنے کسی بھیانک خواب کے بارے میں بتا رہا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا اس سے ساری گفتگو کو سننے کے بعد اس کا کندھا دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر منت والے انداز میں پوچھا تھا یوں جیسے وہ مریض نہیں ڈاکٹر تھا اور اس کی زندگی اور بیماری خود اس کے ہاتھ میں تھی وہ جواب ہی نہیں دے سکا بول ہی نہیں سکا وہ سوال تھوڑی تھا وہ تو آس اور امید تھی جو وہ اس سے کم از کم اپنے لفظوں سے دینا نہیں چاہتا تھا اس طبق بیماری کے بارے میں پاکستان اور امریکہ کے ڈاکٹرز کی آراہ بتا دی تھی اور اس کے باوجود وہ اس سے احمقانہ سوال پوچھ رہی تھی کرار نے خفقی محسوس کی غصہ نہیں آنا چاہیے تھا لیکن غصہ آیا تھا امامہ تم جا کر سو جاؤ اس نے اپنے کندھے سے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے ہٹاتے ہوئے اسے کچھ خدرے لہجے میں ایک ویسا ہی احمقانہ مشورہ دیا وہ اپنے جوتے اٹھا کر سوفے سے اٹھ جانا چاہتا تھا وہ اٹھ نہیں سکا وہ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی بچوں کی طرح اس کے کندھے سے لگی وہ اسے سونے کا کہہ رہا تھا نیند تو ہمیشہ کے لیے چلی گئی تھی اب اس کی زندگی سے وہ جو ایک گھر اتنی مشکل سے بنایا تھا وہ ٹوٹنے جا رہا تھا سائبان ہٹنے والا تھا اور وہ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ سو جائے وہ لپٹی ہچکیوں کے ساتھ روتی رہی وہ مجرموں کی طرح چپ سر جھکائے بیٹھا رہا تسلی دلاسا دے سکتا تھا پر کیا دیتا ابھی اسے وہ سارے لفظ ڈھونڈنے اور سوچنے تھے جن میں وہ اپنی بیوی کو یہ کہتا کہ وہ اب اپنے مستقبل کو اس کے بغیر سوچے اپنے حال میں اس سے اسے نکالنا سیکھے یہ نا امیدی اور مایوسی نہیں تھی حقیقت پسندی تھی وہ حقیقت پسندی سے امامہ اور حقیقت پسندی سے امامہ نفرت کرتی تھی میں رپورٹس دیکھنا چاہتی ہوں وہ روتے روتے یکدم بھولی تھی پتہ نہیں اب کیا گمان تھا جسے وہ وہم بنانا چاہتی تھی سلاڈ نے ایک لفظ کہے بغیر اٹھ کر کمرے میں پڑی ایک کیبنٹ سے فائلز کا ایک پلندہ لا کر اس کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے ان رپورٹس کو دیکھنے لگی دھندلائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہ ان کاغذات کو دیکھتے ہوئے جیسے یقین کرنا چاہتی تھی کہ کچھ اور تو نہیں تھا جو وہ چھپا رہا تھا کوئی اور بری خبر پیروں کے نیچے سے باقی ماندہ زمین بھی نکال دینے والا انکشاف ہر کاغذ اس کی آنکھوں کی دھند کو گہرا کر رہا تھا وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی رپورٹس میں استعمال شدہ ٹرمز کو پڑھ بھی سکتی تھی سمجھ بھی سکتی تھی آخری فائل کو بند کر کے واپس رکھتے ہوئے اس نے سالار کو دیکھا میڈیکل سائنس غلط بھی تو کہہ سکتی ہے سلار رندی ہوئی آواز میں کہے کہ اس جملے پر ہنس پڑا وہ غلط آدمی کو غلط جملے سے امید دلانے کی کوشش کر رہی تھی بلکہ شاید یہ جملہ اس سے نہیں اپنے آپ سے کہہ رہی تھی اپنے دماغ میں چلنے والے جھگڑ روکنے کے لیے ہاں سائنس غلط بھی کہہ سکتی ہے ڈاکٹرز کی تشخیص بھی غلط ہو سکتی ہے علاج بھی اس نے ماما ہاشم کی بات کو رد نہیں کیا تھا اس کی اذیت کو وہ اور نہیں بڑھانا چاہتا تھا تم ٹھیک ہو جاؤ گے نا اس بار ایک بار پھر اس کا بازو ایک بار پھر تھاما گیا تھا سوال پھر دہرایا گیا تھا وہ خاموش نہیں رہ سکا غصہ بھی نہیں دکھا سکا اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو ضرور لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لیے انشاءاللہ وہ پھر ہچکیوں سے رو پڑی اس بار نے سے لپٹا لیا وہ مرد تھا رونا نہیں چاہتا تھا مگر جذباتی ہو رہا تھا وہ آنسو نہیں تھے وہ سارے خوف اور خدشات تھے جس کی بیماری ان کی زندگی میں لے آئی تھی چار کمسن بچوں کے ساتھ وہ ایک عورت اپنی زندگی کو کیسے اکیلے بسر کر لینے کا تصور کر لیتی جب وہ پچھلے گیارہ سالوں سے اس پر ہر لحاظ سے انحصار کرتی رہی تھی خوف بے شمار تھے اور وہ اس کے اظہار کے بغیر بھی جیسے اس کا ذہن پڑ رہا تھا امامہ احتم بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے اس بالآخر اس کے لیے ایک جملہ ڈھونڈا تھا کہنے کے لیے صدیوں پرانا روایتی جملہ تکلیف میں انسان بے حص تو ہو سکتا ہے بہادر کیسے ہو سکتا ہے وہ اس سے کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں سکی زندگی میں پہلی بار اس نے سالار کی کسی بات پر اعتراض کے باوجود وہ اعتراض اس تک نہیں پہنچایا لڑنا جھگڑنا بحث مباحثہ یہ تو تب ہوتا ہے جب سالوں کا ساتھ ہو سالوں کا ساتھ گزر گیا تھا اب جو رہ گیا تھا وہ مہلت تھی اور اس مہلت نے اسے کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا شکوا شکایت گلا اعتراض کچھ بھی وہ روتی رہی اور اسے ساتھ لگائے تھپکتا رہا تم ٹھیک ہو جاؤ گے بہت دیر اسے لپٹ کر روتے رہنے کے بعد وہ اسے الگ ہوئی اور اس نے جیسے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا تم پھر سوال کر رہی ہو سلار کو لگا اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے نہیں سوال نہیں کر رہی بتا رہی ہوں تمہیں بہادر بن کر اس سب کا مقابلہ کرنا ہے وہ اس کا جملہ اسی سے دہرا رہی تھی وہ اسے دیکھ کر رہ گیا بیماری ہے موت تو نہیں ہے کیسی تسلی تھی جو اس نے دی تھی اس سے شاید خیال آیا تھا کہ اسے سلار کو تسلی دینا چاہیے تھا اس کے آنسو اسے پریشان کر رہے ہوں گے مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے چہرے کا ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے امامہ سرخ سوچی ہوئی آنکھوں کے ساتھ لڑکھڑاتی زبان میں اسے جو امید دلا رہی تھی اس کی حقیقت اسے بھی پتہ تھی اور اس کو بھی جیسے وہ امید دلا رہی تھی تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں وہ مسکرایا ماما کی آنکھوں میں آنسوں کا ایک اور سیلاب آیا نے زندگی میں تمہیں بہت سارے آنسو دیے تمہارے رونے کی بہت ساری وجوہات کا باعث بنا ہوا ہے اس کے آنسو نے عجیب کانٹا چبویا تھا سلار کو بہتے آنسو کے ساتھ سر ہلاتے ہوئے وہ ہنسی ہاں پر میری زندگی میں خوشی اور ہنسی کے سارے لمحات کی وجہ بھی تم ہو وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا سوچا بہت رات ہو گئی ہے وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلا گیا تھا